فضل بے شک پروردگار بہت بڑا فضل کرنے والا ہے عالم ناس لوگوں پر ولا کی الناس اور نسلہ یشکروں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ کتنا بڑا احسان کتنا بڑا کرم فرمایا اس نے انسانوں کے لیے رات اور دن کا ایک سلسلہ جاری کیا دن میں کام کریں رات کو آرام حاصل کریں اپنی اپنی تھکاوٹیں دور کریں کیا اس مالک کا احسان ہے ذالکم اللہ ربکم اے انسانوں تم سے کہتا ہوں ذالکم اللہ وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے وہ اللہ اشارہ ہے حالانکہ اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن وہ جس کی یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں خالق کل شعیع جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں فَأَنَّا فکون انسانوں تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے یہ مذہب کے ذمہ دار اور یہ قوم کے کڑتے تم کو کدھر لے جا رہے ہیں کزالی کا الَّذِينَ كَانُوا بھی اللَّهِ يَجْحَدُونَ تمہیں کوئی نہیں پھیر رہا ہے تم خود پھر رہے ہو جب کوئی پہلے دین سے پھرتا ہے آیتوں کا انکار کرتا ہے پھر وہ ان لوگوں کے حوالے ہو جاتا ہے وہ اس کو اچکتے ہیں کزالی کے اسی طرح پھیرا جاتا ہے پھیرے جاتے ہیں اللہ دین کاروں وہ لوگ جو آیا اللہ اللہ کی آیتوں کا یجحدون سختی سے انکار کرتے ہیں تم سے پہلے بھی وہ اسی طرح پھیرے جاتے تھے اور پھیرے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا ان کو نہیں مانے گا اس کو پھر اس پروردگار سے پھیرا جائے گا اور پھر وہ اس کی توحید کو چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اللہ اللہ وہ ہے اللہ جعل لکم الارض قرارا جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا ٹھہرنے کی جگہ بنایا والسماء بناء اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا وصورکم اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تمہاری شکلیں بنائی فاحسن صورکم تو کتنی اچھی تمہاری صورتیں بنائیں وہ رضا الطَّيِّبَاتِ اور اس نے پاک چیزوں میں سے تم کو روزی دی غور کرو جس نے زمین کو رہنے کے لائق بنایا جس نے آسمان کو چھت بنایا جس نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی اور یہ خوبصورت چہرے عطا فرمائے اور تمہیں کھانے کو پاک چیزیں دی ذالکم اللہ ربکم تم سے کہتا ہوں وہی اللہ تمہارا رب ہے وہی تمہارا پالنے والا ہے وہی تمہارے کام بنانے والا ہے پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو فتبارک اللہ رب العالمین تو کتنی برکت والا ہے اللہ رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا سارے جہانوں کی روزی کا انتظام کرنے والا سارے جہانوں کو چلانے والا اور تم اس کو چھوڑ کر کے کہاں بھول رہے ہو والحی وہی تو ہے جو زندہ ہے ہر وقت میں زندہ تھا زندہ ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ کر کے وہ سب کے سب مردہ تھے پھر ان کو زندہ کیا گیا تو جو خود مرے ہوئے تھے وہ پھر زندہ ہوئے کیا وہ لائق عبادت ہو سکتے ہیں والحی وہی تو ہے جو زندہ ہے لا الہ الا ہو کوئی نہیں کوئی نہیں اس کے سوا عبادت کے لائق اللہ بس وہی ہے فدعو ہو جب وہی ہے زمین کا پیدا کرنے والا وہ آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہمیشہ زندہ وہ فترو تو تم اسی کو پکارو اسی سے مانگو اسی سے دعا کرو مخلصین الدین عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے یہ کھول کھول کر کے توحید سمجھائی گئی پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو فرمایا نہیں مانتے تو نہ مانو ہم تو تمہارے راستے پر نہیں چل سکتے انی بلین آپ فرما دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان اعبدا کہ میں عبادت کروں اللہ دینا ان ہستیوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا لما جانی البینات جبکہ میرے پاس صاف صاف نشانیاں آ چکی ہیں میرے رب بھی میرے رب کی طرف سے اسلم العالمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں جھک جاؤں فرما برداری کروں لرب العالمین جہانوں کے پروردگار کے لیے والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا یہ مالک الملک ہے تم اس کے سوا کس کو اس کی خدائی میں شریک کر رہے ہو والذی وہی تو ہے جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم من نطفہ پہلا انسان پیدا ہوا مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام ثم من نطفہ پھر ایک قطرہ ناپاک سے دوسرے انسان پیدا ہوئے ثم من علقہ پھر جمے ہوئے خون سے تم میو طفلا پھر وہ تم کو نکالتا ہے بچے بنا کر کے تم بچے کی شکل میں دنیا میں آتے ہو تم ملی تب پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے وہ تم کو زندہ رہنے دیتا ہے تب اشدکم تاکہ تم اپنی اپنی جوانی کو پہنچو ثم ملی تکو پھر تم کو جوانی میں نہیں مارتا زندہ رہنے دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو سکو امین کم میں وقفہ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے من قبل پہلے ہی دی جاتی ہے کسی کو ماں کے پیٹ میں دی گئی اور کسی کو دنیا میں آنے کے بعد فورم دی گئی اور کسی کو جوانی میں دی گئی اور کسی کو بڑھاپے میں دی گئی اور کسی کو رہنے دیا گیا والی تب لوگو اجلم مسمع اور کسی کو زندہ رکھا گیا تاکہ تم پہنچو اجلم مسمع اجلم مسمع اس مدت کو جو متعین کی گئی ہے بال تَعْقِلُونَ تم تاخلون اور تاکہ تم عقل سے کام لو یہ سارے کام کون کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ہے کوئی دوسری ہستی جو یہ کام کرے اور جب یہ سارے کام کر وہی کرتا ہے وہ اللہ ومید وہی ہے جو تم زندگی دیتا ہے وہی امید اور وہی ہے جو موت دیتا ہے موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہے وہ جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا فیضا قضا امرا تو جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی معاملے کا تو اس کو اس کو ترتیب سے کرنے کی ضرورت نہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیا تو بس وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا فیاکون تو وہ ہو جاتا ہے یہ اس مالک الملک کی شان ہے مگر اس کے باوجود تم اس کا شرک اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اس کے شریک مانتے ہو اور کیسی ہستیوں کو مانتے ہو جو پیدا ہونے میں محتاج جو زندہ رہنے میں محتاج جو مرنے میں اس کی محتاج اس کے حکم کے سوا نہ کوئی جی سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے پھر ان کو اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ شریک کرتے ہو الم فی آیات اللہ اور پھر ان آیتوں کو پڑھ کر کے قرآن پڑھ کر جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ آگے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں الزین ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو توحید سمجھائی جاتی ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں اور کیا کہتے فن انا رفون وہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں میں بتا چکا اس کے دو معنی وہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں اور دوسرا معنی کدھر پھیرے جا رہے ہیں مجہول اگر پھیرے جا رہے ہیں تو اتنا کچھ سمجھ گئے سب مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ سب مانتے ہیں روزی دینے والا اللہ سب مانتے ہیں مالک ہمارا اللہ پھر اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں اور اگر مجھول ترجمہ کریں تو گویا وہ حقیقت تک پہنچ گئے تھے بس ماننے والے تھے لیکن ان کے مذہب کے کھڑپینچوں نے اور قومی لیڈروں نے ان کو پھیر دیا اللہ کی توحید سے الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون تو سنو جو نہیں مانتے الذین کذبوا بالکتاب جنہوں نے کتاب کو جھوٹا کہہ دیا اور الکتاب السلام ساری کتابوں کو جھوٹا کہہ دیا سب کتابوں کے اندر توحید تھی ایک اللہ کی عبادت کی بات تھی جنہوں نے نہیں مانی وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا اور اس چیز کو جھوٹا کہہ دیا جس کو دے کر کے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیمبر آئے تھے سب ایک ہی بات لے کر آئے تھے ہم پڑھ چکے سورہ انبیاء میں ارسلنا من قبل کا ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو اللہ مگر ہم ان کی ترغی کرتے تھے اللہ الہ اللہ تعبدو الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سب انہوں نے جھوٹا کہہ دیا ان قریب ان کو پتہ چلے گا اب نمبر آ گیا وقت آ گیا ان کو بتایا جائے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہاں نکلے گا نتیجہ اس کا نتیجہ جہنم میں نکلے گا اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا تب ان کو پتا چلے گا توحید کا کیا فائدہ تھا اور شرک سے کیا نقصان ہوا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلْ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ اِذِ الْأَغْلَالُ غُلُّن کی جمع تو اِذِ الْأَغْلَالُ جب توق فِي آنَاقِهِمْ ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بڑے بڑے بھاری توق زمین سے لے کر کے ان کی گردن تک اتنے وزنی قسم کی چیزیں ان کی گردن میں ہوں گی وسلاسل اور زنجیریں ہوں گی ہاتھوں میں ہتھڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں یوس فی الحمیم اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا فی الحمیم ابلتے ہوئے پانی میں فی النار پھر ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا آگ میں یوس جہاں ان کو جلایا جائے گا جہاں ان کو دھونکا جائے گا تم مقیل علم پھر ان سے کہا جائے گا انما کن تم تشریکون کہاں گئے وہ تمہارے باطل معبود جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے مالک الملک کی خدائی میں شریک کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے بھرے اللہ کے کم درجے کے کہاں گئے وہ تلاش کرو ذرا پھر اس آیت کو پڑھیں ادل الغلالفی فی قیم جب تو ان کی گردنوں میں ہوں گے وہ تلاسل اور زنجیریں ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں یسحبون فی الحمیم گھسیتے جا رہے ہوں گے ابلتے ہوئے پانی میں ثم فی النار پھر آگ میں یسجرون ان کو جلایا جائے گا ثم قیل لہم پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم کن تم کہاں گئے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے من دون اللہ اللہ کے ورے اللہ کے سوا ضلوا عنا وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ سچ بات یہ ہے لم نکن ندعو ہم نہیں پکارا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے کسی چیز کو یہ بات گزر چکی سورہ انعام میں بھی کہ مشرق جس طرح دنیا میں جھوٹا اس طرح آخرت میں بھی جھوٹ بول دے گا نا نا بالکل نہیں ہم نے کس کی پوجا کی بالکل نہیں کرتے تھے کسی کی عبادت تیرے سوا یذل اللہ الکافرین اسی طرح پروردگار پھسلا دیتا ہے انکار کرنے والوں کو ان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور آگے آ رہا سورہ مجادلہ کے اندر کہ وہ جھوٹ کیوں بولیں گے وہ سوچیں گے شاید کام بن جائے گا دنیا میں کبھی کبھی جھوٹ سے بھی کام نکلا کرتا تھا یہاں بھی شاید بن جائے گا اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے الکافرین انکار کرنے والوں کو کیوں یہ سزا تم کو ملی ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ذالکم اے رہو تم سے کہتا ہوں یہ سزا کس وجہ سے ہے بما کنتم تفرحون تمہارے اکڑنے کی وجہ سے اترانے کی وجہ سے فی الارض زمین میں نہ حق بغیر الحق نہ حق وبما کنتم تمرحون اور تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے یہ دو لفظ فرح اور مرح کبھی یہ خوشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی تکبر اور اکڑ کے معنی میں بھی یہاں اکڑ کے معنی ادخلوا ابواب جہنم اب گھس جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے فبیس سمبل المتکبرین تو کتنا برا ٹھکانہ ہوا اکڑنے والوں کا اکڑتے تھے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی تھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے جاتے تھے یہ نہیں سنتے تھے اکڑ جاتے تھے اس کے مقابلے میں اللہ کے ارشادات سن کر بھی اکڑتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان کو شرم آتی تھی اکڑتے تھے اب ان کی آکڑ ختم ہوئی فصبر ان وعد اللہ حق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نتیجہ نکلنے والا ہے اس لیے آپ صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بس اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض الذي اس میں سے کچھ اللہ عناد جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں جس جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں او نتوفینک یا ہم آپ کو پورا پورا لے لیں اور آپ کی زندگی میں وہ دھمکی پوری نہ ہو پہلے ہی نہ یورجاؤں تو ہماری طرف ہی تو یہ لوٹائے جائیں گے اگر ان کو آپ کی زندگی میں وہ مناظر دکھا دیں وہ دھمکیاں پوری ہو جائیں وہ عذاب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 کوئی موجزہ دکھائیے ہماری ڈیمانڈ والا ہمارے مطالبے والا جواب بلا سن یقیناً ہم نے بھیجے رسول بہت سارے پیمبر من قبلک آپ سے پہلے منہم من قصصنا علیہ کا ان میں سے بہت سارے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اور قرآن کریم میں صرف پچیس کا نام آیا اور ہیں کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کچھ کم و بیش آپ کے سامنے ہم نے کچھ کا قصہ بیان کیا وَمِنْهُمْ لَمْ منہ عَلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں پیش کیا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ آیا اور نہیں ممکن ہے کسی رسول کے لیے اتنے انبیاء کرام جو دنیا میں آئے کچھ کے قصے بیان کیے گئے کچھ کے نہیں بیان کیے گئے سب کی تاریخ کو دہراتے ہیں جب بھی وہ تشریف لاتے تھے ان سے بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ لیکن یہ نبی کا کام نہیں یہ اللہ کا کام ہے ہماکان علیہ رسول اور نہیں ممکن تھا کسی رسول کے لیے یہ بھی آیتن کہ وہ لائے کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ اللہ باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب معجزہ آتا ہے اور مکہ والوں کو بھی معجزے دکھائے گئے مگر انہوں نے مانا نہیں اب کیوں نہیں آ رہا ہے وہ وہ اس کا جواب بار بار دیا گیا پیچھے کہ ابھی ان کو ملیا میٹ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ جب معجزہ نظر آئے گا پھر جو ایمان نہیں لائے گا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا فیضا جا امر اللہ تو جب اللہ کا حکم آ جائے گا قُضِيَ بِالْحَقِّ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وہ خصر کل اور جب فیصلہ ہوگا حق اور باطل کا تو نتیجہ کیا نکلے گا باطل پرست وہاں پر خسیرہ نقصان میں پڑ جائیں گے باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها منہا اور اگر تمہیں معجزہ چاہیے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اس کی توحید کو پہچاننے کے لیے تو وہ کتنے معجزات کتنی نشانیاں ہیں جس سے تم اس کی توحید کو پہچان سکتے ہو اللہ اللہ وہ ہے اللہ جعل جان الانعام جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جانور بنائے کبو منہا تاکہ سواری کرو تم ان میں سے کچھ کے اوپر وہ مینہا تاکلون اور ان میں سے کچھ کو تم کھاؤ اللہ نے تمہارے لیے بنائے اگر تم ان چوپایوں کے اوپر غور کرو تو پھر بھی تم کو اللہ کی توحید نصیب ہو سکتی ہے وَلَكُمْ فِيَا مَنَافِعُمْ اور تمہارے ان چوپایوں میں نفع کی چیزیں ہیں غور کرو تو اللہ کی توحید بھی معلوم ہو یہ بھی نفع ہے بولے تب لوگوں والے یہاں ہا اور تاکہ تم پہنچ سکو ان چوپائیوں پر بیٹھ کر کے حاجتاً اس ضرورت کو فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے تم جانور کو نہیں بتاتے ہو گھوڑے کو کہاں جانا ہے منزل کیا ہے تمہاری اس کے سامنے نقشہ نہیں رکھتے ہو میں رکھ دیا کہ یہاں سے گزرنا یہاں سے گزرنا اور فنا جگہ پہنچنا ہے ضرورت تمہارے دل میں ہوتی ہے جانور اپنی پشت پر لے کر تم کو چلتا ہے وعلیہا اور ان چوپائیوں کے اوپر والل الفلکی اور کشتیوں پر تحملون تم کو سوار کیا جاتا ہے تو سمندر میں کتنی اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو وہ مَا آیَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنے قدرت کی نشانیاں فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پھر کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں تُنْكِرُونَ جن کا تم انکار کرتے ہو کون کون سی نشانی ہے سب کا تم نے انکار کیا جانوروں کی نشانی دیکھی اس کا انکار سمندر کی نشانی دیکھی اس کا انکار آسمان اور زمین کی نشانی دیکھی اس کا انکار وہ یوری تم آیاتی ہی اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں تو ایا آیات اللہ تو کون سی اللہ کی نشانیاں تم کی رون جن کا تم انکار کرتے ہو افلم فی الارض اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے حق اور باطل کا اگر اسی کا انتظار ہے تو فیصلہ تو پہلے بھی ہو چکا دنیا میں ذرا گھوم پھر کر کے دیکھو دنیا کی تاریخ کے وقت پلٹو اور نافرمانوں کے حالات پڑھو اصل فی الارض کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں اگر چلتے پھرتے تو کیا ہوتا فی تو وہ دیکھ لیتے صحیح فکا عاقبہ کیسا انجام ہوا اللہ من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانو اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے وشد قوتا اور زیادہ سخت تھے طاقت کے اعتبار سے وآثارا فی الارض اور زیادہ سخت تھے زمین میں نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے انہوں نے بڑی یادگاریں چھوڑی تھی ان کے قلعے تم کو ابھی بھی ملتے ہیں ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں اور ان کے مینارے فما اغنا ما کانو یکسبون لیکن جب اللہ کا عذاب آیا عنہم نہیں کام آیا ان کے ما کانو یکسبون جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے جو کمائی کرتے تھے جو کچھ بناتے تھے جو نشانیاں چھوڑتے تھے جو تکبر کرتے تھے اور جو انہوں نے باطل معبود بنا رکھے تھے کچھ کام نہیں آیا فلما رسلهم بالبينات ان لوگوں کا کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے قوم عاد تھی قوم سمود تھی فرعون تھا اور دوسرے لوگ تھے غور کا مقام ان کا حال بھی یہی تھا کہ جب ان کے پاس پیمبر آتے تھے اللہ کا دین لے کر کے تو جو کچھ ان کو معلومات ہوتی تھی جو ان کے پاس علم ہوتا تھا اس پر وہ اکڑ جاتے تھے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ آئے ہم کو دین سمجھانے کے لیے فلما جاءتهم تو جب آتے تھے ان کے پاس رسلهم ان کے پیمبر بالبینات صاف نشانیاں لے کر فریحو تو وہ خوش ہو جاتے تھے وہ اترانے لگتے تھے وہ اکڑنے لگتے تھے بما عندهم اس چیز پر جو ان کے پاس تھی وہ کیا تھی چیز من العلم یعنی علم میں سے جو بھی ان کو کچھ معلومات کی دنیا کی چند باتیں اللہ بتا دیتا ہے وہ چند معلومات کی وجہ سے اکڑتے تھے نبی کو پوچھتے تھے آپ نے فلاں علم پڑھا نہیں جی ہم نے نہیں پڑھا ہم تو زیادہ علم والے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جانکار لوگ ہیں آپ نے کیا پڑھا ہے آپ آئے ہمیں دین سمجھانے کے لیے وہ ہاں آیت کو غور کیجیے آج بھی جب دین پیش کیا جاتا ہے تو بہت سارے اندر کے کورے بےچارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی ہم نے آلات دیکھے دنیا دیکھی ہے پتا نہیں کیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر انبیاء کرام جو دین پیش کرتے تھے لوگ اس دین کی مذاق اڑاتے تھے جب عذاب کی بات کرتے تھے تو ہنستے تھے کہ دیکھو یار اتنے مضبوط ہمارے قلعے ان پر عذاب آ جائے گا کہتے ہیں زلزلہ آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اور ہم نے ایسی بلڈنگیں بنائی دی زلزلے کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی کوئی فکر کی بات نہیں ہے وحاق بهم تو گھیر لیا ان کو ما کانو بھی تحصیل اس عذاب نے جس کی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ہر دور کے اندر اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا اور جب عذاب آیا تو پھر کیا ہوا پڑھ چکے آپ سورہ انبیاء میں بھاگنے لگے گھر چھوڑ کر کے اللہ کی طرف سے کہا گیا بھاگو مت رکو شاید تم سے کچھ پوچھا جائے تم بڑے لوگ ہو پڑھے لکھے لوگ تھے لال لکھن تسالون شاید کہ تم سے پوچھا جائے اور بڑی محنت سے یہ کوٹھیاں بنائی ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو ہائے ہائے لیکن کام کون واپس مڑتا ہے یہی چیختے اور چلاتے رہے مر گئے مر گئے مر گئے یہاں تک کہ جا اللہ حسن خامدین ہم نے ان کو بنا دیا بچھے ہوئے چراغوں کی طرح کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح فلما باسنا تو جب دیکھا انہوں نے ہماری پکڑ کو عذاب کو دیکھا تھا قوم میں نے سمود نے فرعون نے تو کیا کہا تھا قالوا آمنا باللہ وحدہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ پر وحدہ ہو تن تنہا اسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے بالکل بالکل اکیلا اللہ بس وہی بس وہی عبادت کے لائق وہی ہر چیز کے لائق وہی مالی عبادت بھی بدنی عبادت بھی اسی کو پکاریں گے وہی حاجت روا وہی مشکل کشا وحدہ اکیلے وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا کننا بھی اور جن جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ہم نے سب کا انکار کر دیا کوئی نہیں آج کوئی نہیں بس ایک اکیلا کفرنا ہم نے انکار کر دیا بما ان چیزوں کا کننا بھی مشرقین جن کو آج تک ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے یہ ایمان لائے وہ لوگ ہر دور کے اندر قوم عاد بھی لائی سموت بھی لائی فراؤنی بھی لائے خود فراؤن بھی لایا لیکن فلم ينفعهم ایمانهم لما رہو باسنا تو نہیں نفع دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے لما رہو باسنا جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا اے دنیا کے انسانوں اب بھی جب عذاب آئے گا موت کے فرشتے تم دیکھ لو گے پھر تم توبہ کرو گے شرک سے بھی توبہ ہیں ایمان لے آئے ایمان لے آئے مگر تم کو ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا فلم یقین تو نہیں تھا ان کا ایمان تم کو نفع دیتا لما رہو باسنا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو سنت اللہ یہی اللہ کا طریقہ ہے مطلب پہلے لوگوں میں یہی طریقہ جاری رہا ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا اللہ تی قد خلق فی عبادی وہ اللہ کا طریقہ جو اپنے اس کے بندوں میں پہلے جاری ہو چکا ہے آئندہ بھی وہی رکھے گا وہ خزیرہ علی کل کافرون اور اسی موقع پر پتا چلا کہ انکار کرنے والے لٹ گئے پٹ گئے خسیرہ نقصان میں پڑ گئے وہ خسیرہ اور نقصان میں پڑ گئے ہن علی کا اسی موقع پر الکافرون انکار کرنے والے کیا زبردست مضمون تھا سور مؤمن کا اب آپ نے پڑھ لیا ایک نگاہ پھر ڈالو پہلے رکوع کے اندر اللہ کی توحید بیان کی گئی دوسرے رکوع کے اندر ان کی قیامت کا منظر پیش کیا گیا کہ بڑے اپنے آپ سے نفرت کریں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کیا ہو گیا تھا ہم تو پاگل ہو گئے تھے کیوں خدا کے نافرمان تھے اور تیسرے رکوع میں پھر آخرت کا منظر بھی اور ساتھ ہی شروع کر دی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور وہ ایمان والے بندے کی دو رکو تک ڈھائی رکو تک وہ بات چلی اس کے بعد نتیجہ نکالا گیا اس سے معلوم ہوا کہ پروردگار اپنے مومن بندوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور اس کے اگلے رکو میں جو ابھی ہم نے پڑھا اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کی دوسرے رکو میں بھی قدرت کی نشانیاں اور آخر میں یہ قیامت کا منظر اور پھر اس کے عذاب کا منظر دنیا والے عذاب کا منظر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھو کیسا کیسا عذاب آیا یہ مضمون اس صورت کا تھا اگلی صورت حامیم السجدہ یہی مضمون ہے بس اتنا سا فرق ہے کہ اس میں تو کہا جا رہا تھا اگر ایسا نہیں کرو گے نہیں مانو گے تو یہ عذاب آ سکتا ہے اگلی صورت کے اندر صاف صاف سیدھے مخاطب کیا گیا مکہ والوں کو تم پر ہی عذاب آئے گا نہیں مانتے ہو قوم عاد جیسا آئے گا وہ میں سمود جیسا آئے گا وہ میں لوت جیسا آئے گا فرعون جیسا تم پر عذاب آئے گا کیا سمجھتے ہو تم اکفارکم خیر من اولائکم تم کفر کرو تم پر عذاب نہ آئے کیا تمہارے کافر زیادہ خوبصورت ہیں اور وہ بدصورت تھے اس لیے ان پر عذاب آیا تم کوئی زیادہ اچھے لوگ ہو براہ راست مخاطب کیا مکہ والوں کو اور اس نے چونکہ براہ راست مخاطب کیا اسی لیے آپ سن چکے ایک موقع پر کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اتبا آیا تھا آپ نے اسی صورت کو پڑھا تھا کیوں آیا تھا اتبا یاد ہوگا مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ یہ دعوت تو گھر گھر پھیل رہی ہے کوئی گھر نہیں بچ رہا ہے چپکے سے گھستے ہیں رات کو اور کسی کے بیٹے کو دعوت دے جاتے ہیں اور کسی کے باپ کو دعوت دے جاتے ہیں اور یوں گھر گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے کوئی حل نکالو اس کا تو ان میں سے اتبا کھڑا ہوا تھا کہ اگر تم مجھے اپنا ترجمان بناؤ اور مجھے اجازت دو کہ میں ان سے کوئی اگریمنٹ کوئی معاہدہ کر سکوں تو مجھے اجازت تو میں جاتا ہوں اطبہ کیا تھا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کچھ ڈیمانڈیں رکھی تھی آج کل کی طرح اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی تھی جس دور میں مکہ والے ایمان والوں کو مال کی پیشکش کر رہے تھے کہ اگر پھر جاؤ گے تو تم کو مال ملے گا اس نے اللہ کے حبیب کے سامنے کیا پیش کیا تھا دنیا بھر کا آپ کو مال دے دیا جائے اور دوسرا کیا پیش کیا آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیا جائے اور تیسرا آپ کو کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرا دیا جائے اور چوتھا اگر آپ کے اوپر کوئی کوئی ذہنی نوز بلّہ پریشانی ہے تو آپ کا علاج کرایا جائے اور اگر کوئی جن مسلط ہو گیا ہے تو کسی عامل کو بلایا جائے اور وہ آپ کا علاج کرے یہ پانچ باتیں اس نے پیش کی ہیں اور معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی یہی حالات رہیں گے قیامت تک کبھی ان کو مال کی لالچ دی جائے گی کبھی ان کو عہدے کی نوکری کی لالچ دی جائے گی اور کبھی ان کو کس کی لالچ دی جائے گی زمزر اور زمین کی گندے کاموں کی لالچ دی جائے گی اور اس سے بے شمار لوگ گمراہ ہوں گے بھی اور اور کبھی کہا جائے گا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ان کو ڈاکٹر کو دکھاؤ اور کبھی کہا جائے گا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا آپ نے فرمایا تو نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا کہا میں نے کہہ دیا کہا میں نے تیری بات غور سے سنی اس نے کہا ہاں، بالکل غور سے سنی فرمایا آپ میری بھی سن آپ نے جو سر حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پڑھنی شروع کی تو میں عرض کر چکا کہ اتبا کا ہیں ایسا اس پر اثر ہوا اس کو لگ رہا تھا میری کمر ٹوٹ جائے گی ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا پھر پیچھے ہاتھ رکھ کے پھر بیٹھا اور اس کے بعد ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے صورت پوری فرمائی سجدہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ جو میں نے کہنا تھا میں نے بھی کہہ دیا تو خود فیصلہ کر لیں لیکن مسند امام احمد کی مشہور روایت کے نہیں جب آپ اگلی آیت پر پہنچے تیرہ نمبر آیت کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں قوم آگ اور قوم سمود جیسی گرج جو ان پر پڑی تھی وہ تم پر بھی پڑے گی تو اس نے اپنے ہاتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کے سامنے کیے اور آپ کو قوم کا واسطہ دینے لگا کہ خدا کے لیے بس کیجئے بس کیجئے مجھے لگتا ہے ابھی عذاب آ جائے گا ابھی عذاب آ جائے گا آپ نے فرمایا آپ کو سن لیا اس نے کہا میں نے سن بھی لیا میں نے سمجھ بھی لیا واپس گیا قوم نے کہا کہ جس چہرے کو لے کر گیا تھا وہ واپس لے کر نہیں آیا پلٹ چکا ہے ابو جیل نے کہا اس پر چڑھ گیا جادو ہو گیا جادو اس پر بھی اس سے پوچھا گیا تو نے کیا دیکھا اس نے کہا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں کہا آپ جہاں دیدہ انسان ہیں کہا کلام کو پہچانتا ہاں۔ کہا بالکل پہچانتے ہو کہا میں نے جو کلام سنا ہے واللہ یہ جو کلام میں نے سنا ہے یہ کہانت بھی نہیں ہے یہ سحر بھی نہیں ہے یہ شاعری بھی نہیں ہے وہ وَإِنَّ عَلَيْهَا تالاب وَإِنَّ ان اللہ قسم بخدا اس کلام کے اوپر ایک روشنی ہے قسم بخدا اس میں ایک مٹھاس ہے یہ دل کے اندر اترتا چلا جاتا میری رائے ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے مگر مکہ والوں نے اس کی یہ بات نہیں تسلیم کی آپ نے یہی صورت پڑھی اس کا مطلب اس میں کوئی راز تھا اور راز یہی کہ میں نے کہا اس میں براہ راست مکہ والوں کو مخاطب کیا گیا فیصلہ کرو اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے ہیں اور وہ دور زبردست کشمکش کا دور ہے جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے ہیں تو کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کو لگا کہ بس اب صفوں میں دھاڑیں پڑ گئی ادھر سے اتبا کو بھی ویسے ہی دیکھا وہ پریشان حال ہیں اسی لیے یہ پیشکشیں کر رہے ہیں ڈرا ڈرا کر تو تھک گئے ہیں اب ترغیب کے بجائے ترغیب دے رہے تھے ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور صورت کا موضوع کیا ہے اللہ کی توحید بیان کی گئی اور اس کے بعد اسلام کے خلاف وہ کیا کیا سازشیں کر رہے تھے اور قرآن سے انسانوں کو دور رکھنے کے لیے کیا کیا محنتیں کر رہے تھے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں اور جو سن سکے اس کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس پر کان نہ لگا سکے پوری طرح اس کے لیے کیا کیا محنتیں کرتے تھے وہ اس میں بیان ہوگا اور آخر میں ایمان والوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور صبح قیامت تک تم نے یہ کام کرنا ہے اس کے لیے تمہیں ان اخلاق کی ضرورت ہے جو اس میں بتائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنزیل من الرحمن الرحیم حامین ارد کا چکا عروف مقطعات ہیں حمید مجید اس کا کلام ہے تنزیل من الرحمن الرحیم نازل کیا ہوا ہے یہ اس ذات کی طرف سے جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے مطلب اس کلام کا لفظ لفظ بتاتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جو بڑا مہربان ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے جو بار بار رحم کرنے والا ہے اس کا کلام ہے کتاب فصیلت آیا ایک ایسی کتاب ہے فصیلت آیا کھول کھول کر اس کی آیتیں بیان کی گئی ہیں قرآن عربی اس حال میں کہ عربی زبان میں پڑھی جانے والی چیز ہے لتو يَعْلَمُونَ لیکن کس کے لیے فائدہ ہے کس کے لیے کھول کر بیان کیا گیا کس کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا لتو يَعْلَمُونَ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جاننا چاہتے ہیں جو نہیں ماننا چاہتے ان کو کوئی فائدہ نہیں بشیرم و نذیرہ کس لیے آپ پر نازل ہوا اس کلام کو اس لیے آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ بشیر اور نذیر بنے یا اس کلام کو نازل کیا گیا اس حال میں کہ یہ کلام خوشخبری دینے والا بھی ہے وہ نذیرم اور ڈرانے والا بھی ہے جنت کی خوشخبری دیتا ہے جہنم سے ڈراتا ہے آ گیا کلام سنا لوگوں نے نتیجہ کیا تو ان میں سے اکثر لوگوں نے کنی مار لی ان میں سے اکثر لوگوں نے کنی کاٹ لی اکثر لوگوں نے اعراض کر لیا اکثر لوگوں نے اس قرآن کی سنی انسنی کر دی فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں کان ہی نہیں لگاتے ادھر سننا ہی نہیں چاہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي بنا اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں قلوبنا فی یا ہمارے دل غلافوں میں ہیں مطلب باپ دادا کی طرف سے جو باتیں ہم کو معلوم ہوئیں ان سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں اب اس میں کچھ اور نہیں گھس سکتا اور دوسرے معنی کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مما تدعون الیہ اس کلام کی طرف سے اس دعوت کی طرف سے جس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہو وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَاب اور ہمارے درمیان وَبَيْنِكَ اور آپ کے درمیان حجاب ان پردے ہیں پردہ ہے ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں گویا ہمارے اور آپ کے بیچ میں ضد کے پردے نفرت کے پردے باپ دادا کی اندھی تقلید کے پردے نہیں ماننا اس تکبر کے پردے فہم ان نما ملون کریے جو آپ کو کرنا ہے ہم اپنا کام کریں گے ان شروم مسلو کم آپ فرما دیجئے تمہارے دلوں پر پردے ہیں اور تمہارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور تم سننا نہیں چاہتے ہو اور پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اگر گمراہی کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں تم کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا ہوں قل انما آپ فرما دیجئے بے شک انا بشر میں بشر ہوں مثلکم تمہارے جیسا ہوں تمہاری طرح کھانا کھاتا ہوں روٹی کھاتا ہوں تمہاری طرح شادی کرتا ہوں بیاہ کرتا ہوں اے تمہاری طرح بازار جاتا ہوں کاروبار کرتا ہوں انما انا بشر بے شک میں بشر ہوں مثلکم تمہارے جیسا مگر مجھ پر جو مضمون آیا ہے وہ سنو یوحا الیہ مجھ پر وہی کی جاتی انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں بست ہوئی تو تم سیدھے ہو جاؤ اسی کی طرف وہ اور اسی سے بخشش مانگو وہ لِّلْمُشْرِكِينَ مشرقین اور بربادی ہے مشرقوں کے لیے اللہ دین اللہ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ کون ہے مشرق وہ ہیں مشرق جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بِالْآخِرَةِ ہوں کافر اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں پیچھے ایک مقام پر ہم نے پڑھا نماز کے لیے ہیں فرمایا مت ہو جاؤ مشرق اور نماز قائم کرو تو اسی سے ایک طبقے نے یہ استدلال کیا کہ جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے نماز گویا وہ مشرق ہے اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ ہے مشرق جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس سے بھی یہ استدلال کیا گیا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ مشرقوں کی پہچان ہے مشرق ایسا کام کرتا ہے موحد ایسا کام نہیں کر سکتا ہے وہ ہم احمد ہوں کافروم اور مشرق اصل میں آخرت کا منکر ہے آخرت کا انکار کرنے والا ہے کیوں اس لیے کہ کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو تب بھی پھر وہاں پر مجھے فلاں چھڑائے گا اور وہاں اگر دنیا میں میرے پاس مال و دولت ہے تو وہاں بھی میرے پاس مال و دولت ہوگا ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے ممنون کے معنی دو ایک یہ کہ ختم ہونے والا نہیں اور دوسرے معنی ممنون کے معنی احسان جتایا ہوا نہیں ہے وہ عجر ملے گا جس کا احسان نہیں جتایا جائے گا کہ بات بات کے اوپر کہا جائے اچھا کھا لو یہ سیب مگر تم اس کے لائق نہیں تھے کھا لو یہ روٹی مگر تم اس کے لائق نہیں تھے اس نعمت کا ہی کیا فائدہ نہ اس پر کوئی احسان نہیں جتایا جائے گا وہ لائن نہ تم لتا فورون قل آپ فرما دیجئے انکم کیا تم لتکفرون کفر کرتے ہو بل اس ذات کا انکار کرتے ہو اس ذات کو خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو اللہ کا انکار کرتے ہو یہ مطلب نہیں کہ بالکل اس کو نہیں مانتے ہو تو ہم بار بار پڑھ چکے بلکہ مطلب وہی ہے کہ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اور جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ کافر ہے وہ مالک کو نہیں ماننے والا ماننے کا مطلب وہی ہے کہ اس کو تنہا مانے اور جو اس کو مانے اور اس کے ساتھ شرک کرے وہ کافر قل عین لکم آپ فرما دیجئے بے شک تم لتکفرون ضرور بے ضرور کرتے ہو بلزی اس ذات کے ساتھ خلق اق اللہ رضا جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین دو دنوں میں دو دنوں میں یہ زمین پیدا ہوئی اگر چاہتا پروردگار تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو پیدا کر دیتا لیکن اس کی حکمت کیا تھی کہ دو دنوں میں اس نے پیدا کیا اور دو دنوں سے مراد آج جو تمہارا دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا اس کو ڈبل کر لو تو اڑتالیس گھنٹے میں اور فرمایا کہ اس کے ہاں بھی دنوں کی کوئی ترتیب تھی جس طرح دنیا کے اندر ہفتہ اتوار پیر منگل ہوتا ہے اس کے ہاں بھی ترتیب تھی تو زمین جو بنی دو دنوں میں تو کن دو دنوں میں بنی اتوار میں اور پیر میں اتوار کو شروع کیا اتوار اور سوموار وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا بنایا اس نے زمین کو اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک تم اس کے باوجود اس کے لیے شریک مانتے ہو رَبُّ العالمین وہ ہے جہانوں کا پالنے والا جس نے زمین کو بنایا جس نے آسمان کو بنایا وہ فِيَا رَوَاسِيَا اور بنایا اس نے فِيَا زمین کے اندر رواسیہ بڑے بڑے پہاڑوں کو من نے اس کے اوپر سے کس لیے بنایا بڑے بڑے پہاڑوں کو گزر چکا تاکہ یہ تم کو لے کر کے ڈھلک نہ جائے وہ بارہ اور اس نے برکت دی زمین کے اندر وہ قطر فی اور اس نے متعین کیا زمین کے اندر اخوا اس کی روزی کو جو جو خوراکیں زمین سے نکلنی تھی جو جو چیزیں نکلنی تھی وہ ساری کی ساری طے کی مقدر کی یہ سارا کام کتنے دن میں کیا فی اربات ایام چار دن میں اور یہ مطلب نہیں کہ یہ کام چار دنوں میں اوپر والے دو بھی اور یہ بھی ملا کر کے کتنے دن ہو گئے چار دن ہو گئے دو دنوں میں زمین بنی اور دو دنوں میں زمین کے اندر انسان کی اور کائنات کی ساری ضرورتیں بنی یہ سارے کے سارے چار دن ہو گئے فی اربات ایام چار دنوں میں سوا السائلین اس حال میں کہ برابر ہے مانگنے والوں کے لیے جو روزیاں مقرر کی جو ضرورتیں مقرر کی وہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے شیر کو گوشت کھانا ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو مل رہا ہے اور دوسروں کو خوراکیں اور کھانی ان کو اس کی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے انسان کو جو کچھ استعمال کرنا وہ اس کی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے سواہن لسائلین اس حال میں کے برابر ہیں لسائلین مانگنے والوں کے لیے اور بعد میں اس کا ترجمہ سوال کرنے والے بھی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ گویا آپ سے پوچھا گیا تھا تو جواب دیا کہ یہ ہو گیا نا جواب یہ ہو گئے چار دن تم مت دوائی لتانا پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی جانب وہی دخان اس حال میں کہ وہ دھواں تھا فقال لہا تو پروردگار نے آسمان سے بھی فرمایا بل ارب اور زمین سے بھی فرمایا ایتیا تم دونوں آ جاؤ تو میرے حکم کو مانتے ہوئے او کرہن یا نہ مانتے ہوئے یا اپنی خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ آنا پڑے گا پا طائعین آسمان بھی بولا زمین بھی بولی اتینا طائعین ہم دونوں کے دونوں آگے برداری کرتے ہوئے تیرے حکم کو مانتے ہوئے آگے یعنی زمین کو بھی کہا کہ جس طرح میں چاہوں اسی طرح کام کر آسمان سے بھی کہا گیا کہ جو مالک ملک کی مرضی ہو اس طرح تو نظام چلا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سبا آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی فَقَضَاهُنَّ تو ان کو بنا دیا ہن جمع ہے ما یعول کے اعتبار سے اگرچہ ایک آسمان کا ذکر ہوا لیکن بننے والے ہیں ساتھ فَقَضَاهُنَّ تو بنا دیا ان آسمانوں کو سبع سماوات سات آسمان فی یومین دو دن میں کتنے ہو گئے چھ دن ہو گئے پہلے دو دنوں میں اتوار اور سوموار کو کیا بنا زمین اور دوسرے دو دن میں منگل اور بدھ میں کیا بنا زمین کی تمام چیزیں اور تیسرے دو دن یعنی جمعرات اور جمعے میں کیا بنا آسمان بنا تو خالی کیوں رہ گیا بولو ایک دن خالی رہ گیا کون سا یوم السبت ہفتے کا دن یوم سب خالی رہا اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا اور یہودی نے اسی لیے اس کو چھٹی کا دن رکھا یوم سب ہفتے کا دن اور پھر اس نے وہی فرمائی فی کل سما ان ہر ایک آسمان کے اندر رہا جیسا کہ آسمان کو حکم دینا تھا ویسا حکم دے دیا ہر ایک آسمان کے لائق جو حکم تھا اس کی وہی کر دی آسمان کو کہ تجھے یہ کام کرنا تجھے یہ کام کرنا زمین کا کام ہے غلہ اگانا اگلتی جا اور فضا کا کام ہے بادلوں کو جمع کرنا اور پانی برسانا برساتے جاؤ یہ حکم دیا گیا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور خوبصورت بنایا ہم نے اس قریبی آسمان کو دنیا والے آسمان کو دنیا کے منع قریبی اس قریبی آسمان کو خوبصورت بنایا بھی چراغوں کے ذریعے سے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ستارے لگا دیے وہ حفظہ اور ستارے ایک اور کام کے لیے بھی حفظن حفاظت کرنے کے لیے شاطین اس کے اوپر نہ جائیں جو جاتا ہے کان لگاتا ہے تو اس کو وہاں سے ایک انگارہ ٹوٹ کر لگتا ہے ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ نظام بنایا ہوا ہے یہ نظام چلایا ہوا ہے یہ اندازہ لگایا ہوا ہے العزیز اس کا جو غالب ہے العلیم اس کا جو جاننے والا ہے مطلب اس میں قدرت بھی ہے اس نے جو نظام بنایا وہ غالب ہے اس کے نظام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا العلیم وہ جاننے والا ہے اس نے جو چیز جیسے بنائی جہاں بنائی جس طرح بنائی علم کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طرح بنے اور اسی طرح رہے گی فَإِنْ آرَضُوا پس بس اگر وہ منہ موڑ لیں اس کے باوجود بھی مکہ والے فقل تو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انذرتکم میں تم کو آگاہ کر چکا ہوں سائقتن اس کڑک سے سائقہ وہ بجلی جو زمین کے اوپر گرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں چڑک یا کڑک سے مثل سائقت عاد و سمود جیسا کہ بجلی گری تھی قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی تیرہویں آیت دیکھ لیجیے تو اتبا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ ایسے رکھ لیے کہ بس کریں بس کریں کہیں آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہ آ جائے یقین ہو گیا اس کو یہ اللہ کا کلام ہے مگر پھر بھی نہیں مانا کس وجہ سے قومی نخوت کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے غزوہ بدر میں گیا اندر تھوڑا تھوڑا تھا کہ نہیں یہ دین سچا ہے غزوہ بدر کو ٹالنے کی بہت کوشش کی اس نے مگر ابو جہل نہیں مانا آخری موڑ پر بھی اس نے کوشش کی مگر نہیں ٹل سکا لیکن جس آدمی کے دل میں کچھ سمجھ ہو اور زبان پر وہ نہ لائے اور اس کو تسلیم نہ کرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے چنانچہ بدر کے اندر ہی مرا وہیں مردار ہوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ تو آپ فرما دیجئے میں تم کو آگاہ کر چکا صاحقتاً اس کڑک سے جو قوم و سمود قوم عاد کے جیسی کڑک اور قوم سمود کے جیسی کڑک اور بعض حضرات نے سائقہ کا ترجمہ مطلق عذاب کیا ہے میں تم کو آگاہ کر چکا ایک عذاب سے جو قوم عاد کی طرح آئے گا اور قوم سمود کی طرح آئے گا اور آیا ان پر عذاب بدر کے میدان میں آیا دوسرے موقعوں پر آیا الرسل من بین ایدیہم قوم عاد اور قوم سمود کو بطور نمونہ پیش کیا گیا مراد ہے پرانی قومیں جن جن کے اوپر بھی عذاب آیا ان قوموں کا کیا حال تھا یاد کرو اذ جاءتهم رسل اذ جاءتهم الرسل جب آئے تھے ان کے پاس پیمبر من بین ایدیہم ان کے آگے سے بھی ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی یا تو یہ مانا آگے سے آ کر بھی سمجھایا پیچھے سے آ کر بھی سمجھایا رات کو بھی سمجھایا دن میں بھی سمجھایا مجلسوں میں بھی سمجھایا تنہائی میں بھی سمجھایا اسی کو کہا آگے سے بھی آئے پیچھے سے بھی آئے اور بعض حضرات نے کہا نہیں لگاتار ان کے پاس پیغمبر آئے اور سارے پیغمبر ایک ہی مطالبہ لے کر کے آیا اللہ تعالی اللہ مت عبادت کرو سوائے اللہ کے اس کے سوائے کسی کے آگے نہ جھکو نہ کسی کے چکر کاٹو نہ کہیں کپڑے چڑھاؤ نہ کسی کی نیازیں لگاؤ نہ کسی اور کے نام کا کچھ چڑھاوے چڑھاؤ اللہ تعبدو الا اللہ مت عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے سارے رسولوں کی دعوت کا نچوڑ نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی دعوت کا نچوڑ موسیٰ موسا علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ سب کا یہ تھا اللہ الا اللہ مت عبادت کرو سوائے اللہ کی کسی کی فالو لو شاہ ربنا انہوں نے ہر دور کے اندر جواب دیا کہ نہیں نہیں مانیں گے تیری کیوں نہیں مانیں گے کہا اس لیے کہ رسول ہو ہی نہیں سکتا پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا کہا اس لیے کہ تو بشر ہے اور بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ جہالت حضرت علیہ السلام کے زمانے سے چلی تھی کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں انہوں نے کہا لو شاہ ربنا اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ تو فرشتوں کو اتار دیتا نا نوری مخلوق بھیجتا اس نے خاکی کو کیوں بھیجا اگر خاکی مخلوق آئی ہے تو اس کا مطلب تم نہیں ہو رسول ہماری طرح تم کھاتے ہو پیتے ہو پھر تم رسول کیسے ہو سکتے ہو اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو بے شک تم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اور قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا آدم علیہ السلام کی اولاد کو خاکی مخلوق کو رسول بنایا نوری کو نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا وہاں گزر چکا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا ہے یاد ہے قل لو كان في الارض ملائكه يمشون في الارض مطمئنين اگر زمین کے اندر فرشتے بستے ہوتے اور فرشتے رہتے ہوتے اور فرشتوں کو سمجھانے کے لیے ضرور پیش آتی لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ رسول تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے مگر زمین میں کون رہتے ہیں انسان رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو رسول بنا کر بھیجیں کہ فرشتے کو بھیجیں کچھ تو عقل سے کام لو فرشتہ تو بشر کے گھر کا نوکر بن جاتا ہے چوکیدار بنتا ہے پہرے دار بنتا ہے اشرف المخلوقات تو آدم علیہ السلام کی اولاد بشر ہیں پھر وہ رسول نہ ہوں گے تو یہ فرشتے رسول ہوں گے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیج دیتا فرشتوں کو رسول بنا کر تو ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جن کو تم دے کر بھیجے گئے ہو پوری پورے دین کا انکار کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلا تھا مکہ والوں سنو وہی تمہارا نتیجہ نکلنے والا ہے فَأَمَّا عَادٌ تو رہی قوم میں آپ تک تو اکڑ گئے پھر اور زمین میں بغیر الحق نہ حق نہیں مانیں گے وَقَالُوا مَنْ منا مِنَّا منا ہائے ہائے یہ وہ جملہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا اور انہوں نے کہا آستینیں چڑھا لی کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون ہے ہم پر عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا روزانہ ڈراتا رہتا ہے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ساٹھ ساٹھ فٹ کے جوان ہیں درخت کو ایسے اکھاڑتے ہیں زمین سے ان کو کسی کریدنے کی ضرورت چیز نہیں ہے اور میں نے کہا تھا کہ ابھی بھی ان میں سے ایک شخص کی اندازہ لگایا گیا کہ اسی دور کی کھوپڑی ہوگی تو پانچ فٹ مربع قطر کی اس کی کھوپڑی چوڑی نکلی تو بندہ کتنا ہوگا اللہ اکبر نیٹ پر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں آپ من اشد منا کا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اولم یارو ان اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کیا انہوں نے سوچا نہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ اللہ کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد من ان سے زیادہ طاقتور ہیں جو ان کو طاقت دے سکتا ہے کیا وہ ان سے کم طاقت والا ہے بکانوں بھی آیاتی اور وہ بھی ہماری آیتوں کا سختی سے انکار کرتے تھے نہیں مانے فارسل عَلَيْهِمْ ریحا تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو اے کمزور چیز سمجھا جاتا ہے جی ہوا کہتا ہے اتنا کمزور تھا چف ایک تھونک لگی ہوا کی وہ گرا جاتے ہوا کو کمزور سمجھا جاتا ہے فرمایا یہ زیادہ طاقتور بنتے تھے نا میں نے کمزور چیز کو چھوڑا ہوا کو ریحن ہوا کو چھوڑا سر جو تیز چلتی تھی اور سرد بھی تھی ٹھنڈی بھی اور تیز تیز سر سر سر کانوں کے پاس سے سرکتی ہوئی جاتی تھی کب بھیجی فی ایام نحسات منحوس دنوں میں بھیجی منحوس دنوں میں کیا کچھ دن بھی منحوس ہوتے ہیں تو ٹپڑے دیکھنے والوں کے منہ میں پانی آ گیا ہاں، ہم نے کہا تھا نا کچھ دن مبارک ہوتے ہیں کچھ منحوس ہوتے ہیں دیکھا کچھ دن منحوس نکلے نا بس ان دنوں کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے یہ منحوس دن ہے سبحان اللہ مگر وہ دن تھے کتنے قرآن کپا کہتا ہے آٹھ دن اور سات راتیں کتنے دن آٹھ دن اور سات اب شروع ہوا عذاب جمعے کو تو کب تک چلا سنیچر تک اگلے جمعے تک سنیچر بھی اتوار بھی پیر بھی منگل بھی بدھ بھی جمعرات بھی جمعہ کتنے دن ہوئے اب آٹھ دن ہوئے تو یہ تو دن سارے منحوس ہو گئے اب مبارک دن کون کون سے وہ ذرا بتاؤ منحوس اس کے لیے تھے جن پر عذاب آیا جس پر عذاب آیا اس کے لیے منحوس ورنہ تو یہ سارے دن منحوس ہو گئے کون سا دن مبارک ہے کون سا دن منحوس ہے جانتے ہیں بڑی محنت سے پھیلائی جاتی ہیں فلانا دن منحوس ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی محرم میں شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں تو کیوں نہیں کر سکتے کہتے ہیں اس میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو وہ مہینہ بتاؤ جس میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا وہ دن بتاؤ جس میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا میں کہتا ہوں وہ گھنٹہ بتاؤ جس میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا وہ منٹ بتاؤ جس میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا ہماری قربانیوں سے دنیا گل رنگ ہے کون سا لمحہ ہے جس میں ہم نے قربانیاں نہیں دی تو جس دن میں سیدنا جس مہینے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے وہ مبارک مہینہ تھا جس مہینے میں حضرت عمر شہید ہوئے وہ مبارک مہینہ تھا جس مہینے میں حضرت علی شہید ہوئے وہ مبارک مہینہ تھا لیکن کیسی جہالت بڑی محنت کے ساتھ دیمک کی طرح پھیلائی جا رہی ہیں جہالت نہیں نہیں بہت پرانی جہالتیں ہیں یہ تو یہ منحوس دن تھے ان کے لیے منحوس تھے جن کے اوپر عذاب آیا اور جن پر عذاب نہیں آیا ان کے لیے منحوس بھی نہیں اور اگر کوئی منحوس سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی قوم آٹھ کا ہے اس پر بھی عذاب نازل ہو رہا ہے ہو ہو ہم نے بھیجا ان کے اوپر ہوا کو منحوس دنوں میں کس لیے لنزیقہم ہوں تاکہ ہم چکھائیں ذرا ان کو یہ دنیا کا عذاب صرف چکھنے کے لیے صرف چکھائیں ان کو عذاب الخزی رسوا کرنے والا عذاب فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں یہ رسوائی والا تھوڑا سا عذاب چکھ لو بھائی ولا عذاب خیر اخزا اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے وہ لَا يُنصَرُونَ اور وہاں پر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی یہ دنیا کا عذاب چکھو یہ رسوائی کا عذاب اور آخرت کا عذاب اصل رسوا کرنے والا ہے ولا عذاب آخرت افزا اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے وہم لا ينصرون اور وہاں ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی یہ تو چکھنے کے لیے ہے قوم عاد کا یوں حساب ہوا یوں ان کو نمٹایا ہوا کے ذریعے سے تو قوم سمود اس کو کیسے نمٹایا وہ انا سمود فہدئی تو رہی قوم سمود فہادئی تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی فتحب العما تو انہوں نے پسند کیا عما اندھے رہنے کو الہدا ہدایت کے مقابلے میں کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو رہیں ہیں روشنی نظر آ گئی ہدایت نظر آ گئی کہنے لگے نہیں ہم اس پر نہیں چلیں گے پھر کیا ہوا تو پکڑا ان کو ذلیل کرنے والے ایک عذاب کی کڑک نے گرج نے اس گرج سے سب کا کام تمام ہو گیا اللہ اکبر ہم پڑھ چکے فَأَخَذَتْهُمْ افزا ہم ایک چیخ نے ان کو پکڑا اوپر سے چیخ اور زمین میں زلزلہ لم یغنو فیہا ایک منٹ کے بعد ایسے ہوئے جیسے کہ وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا بما کانو یکسبون کیوں پکڑا ان کو ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی قرآن پاک کی حقیقت کو دیکھیے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا ایک آواز نے ان کو پکڑ لیا آواز کے اندر جتنی طاقت ہے اب لوگ سمجھے اتنی طاقت تو کسی میں ہے ہی نہیں ہے بڑی بڑی بلڈنگیں کس سے تباہ ہو جاتی ہیں آواز تو کیا اس میں کوئی چیز ہوتی ہے جو لگتی ہے نہ ایک زوردار دھماکہ اور دھماکے سے آواز اور وہ آواز باہر نکلنا چاہتی ہے اور آگے جگہ نہیں ملتی ہے تو جو جو اس کے راستے میں آئے پھر کل سب کو ختم کر دیتی ہے یہ سب سے پہلے آواز آئی تھی قوم سموت پر وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو پرہیزگار تھے اللہ اکبر دنیا کی آوازیں کھرے اور کھوٹے کو نہیں پہچانتی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس میں ایمان والوں کو چن کر کے چھانٹ کر کے نکالا جاتا ہے چنانچہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا یہ حشر ہوا قوم سمود کا وہ حشر ہوا قوم عاد کا اور دنیا کی نافرمان قوموں کا اے مکہ والو تم کیا اسی کے منتظر ہو اگر اسی کا منتظر ہو آ جائے گا یہ عذاب بھی وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ یہ تو دنیا کی سزا کا ذرا ایک نقشہ ایک جھلک بھی دکھائی یوں عذاب آتا ہے ایک جھلک ہے بس خالی آخرت کا بھی عذاب فرمایا ہاں وہ تو بتا چکے اوپر اخ وہ زیادہ رسوا کرنے والا اور پیچھے بتا چکے والا عذاب الآخرہ بھی اکبر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے تو تھوڑا سا نقشہ اس کا بھی دیکھو ذرا سی ایک جھلک اس کی بھی حالانکہ ظاہر ہے کہ ہم نے آخرت نہیں دیکھی جہنم نہیں دیکھی محشر نہیں دیکھا ہم اس عذاب کو سمجھے کیسے دنیا میں بیٹھ کر کے لیکن مالک الملک سمجھا دیتا ہے اور میں ایک نظارہ اس کا بھی کروں وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ اور یاد کرو اس منظر کو جب جمع کیا جائے گا آدا اللہ اللہ کے دشمنوں کو النار جہنم کی طرف اللہ کے دشمن ہیں جو اس کی توحید میں رکھنے ڈالتے ہیں جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کو تنہا نہیں مانتے یہ اس کے دشمن ہیں جب ان کو جمع کیا جائے گا النار جہنم کی طرف فَهُمْ يُوزَعُونَ تو ان کی الگ الگ پارٹیاں بنائی جائیں گی یوزعون دو مانا کر چکے ہم پیچھے ایک روکنا اور دوسرے بانٹنا تو ان کو پہلے روکا جائے گا اور روک کر کے پھر ان کو بانٹا جائے گا روکا گیا رکو اور اس کے بعد بانٹا گیا کس میں یہودی الگ عیسائی الگ منافق الگ چور الگ بدماش الگ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ چلو دوسری جماعت کے ساتھ نہیں اور خود بخود ہی انسان اپنی پارٹی کے ساتھ چلے گا دوسری پارٹی میں نہیں اور پھر جو مختلف خداؤں کے پجاری الگ الگ اس کا پجاری ادھر چلو اس کا پجاری اس لائن میں اس کا پجاری اس لائن میں اپنی اپنی لائن میں رہو فہم ان کو بانٹا جائے گا حتی ادا ما جا اوہا ماضی سے پہلے ادا کے بعد زائد ہوتا ہے حتی ادا جا اوہا جب یہ بات ہوگی کہ وہ سارے آ جائیں گے نا جہنم کے پاس شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم اب تک گواہی دی تھی اعمال نامے نے اب تک گواہی دی تھی زمین نے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے انہوں نے برے کام کیے تھے اب تک گواہی دی تھی فرشتوں نے اب تک پروردگار کی گواہی تھی اب دوسری گواہی کھڑی ہوئی شہید علیہم تو گواہی دیں گے ان کے خلاف سمعہم ان کے کان و ابصارہم اور ان کی آنکھیں ہائے ہائے کان بولیں گے میرے کان نے کیا کیا سنا کیسے گندے گندے گانے سنے کیسی وحیات قسم کی باتیں سنی کیسی گندی گندی تقریریں سنی کان بولنا شروع کرے گا وہ اب اور آنکھیں بولیں گی کہاں کہاں گئی تھی اور کیا کیا دیکھتی تھیں اور کہاں کہاں لگیں وہ سب کی سب گواہی دیں گی وجلود الدوہم اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی یہی میں نے کہا تھا کھال اور کھال کا ایک ایک بال جب پوری کھال بول پڑی تو پیچھے کیا بچا کھال گواہی دے گی بما کانو یا ملون ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے بکالو لو اور لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے شہید تم علینا ہم پر تم نے کیوں گواہی دی وہ کم وقتوں تمہارے لیے تو سب کچھ کرتے رہے تمہاری آسانی کے لیے تمہاری راحت کے لیے میں نے یہ سارے پاپڑ پہلے اور تمہاری وجہ سے گناہ کیے حرام کا مال کمایا تاکہ گدے لاؤں اور تم کو آرام ملے حرام کا مال کمایا تاکہ بڑی بڑی کوٹھیاں میں بنے اور تم کو آرام ملے اور تم میرے خلاف گواہی دینے لگ گئے لما شہید تم علینا تم نے ہم پر کیسے گواہی دی کیوں بولی تو اے کھال تجھے کس نے بلوایا قالوا انتقن اللہ الذي انتق اللہ شہید قالوا وہ جواب دیں گی پالو زبل حقول کے درجے میں رکھا گیا پالو وہ کھالے جواب دیں گے انتقنا بلوایا ہم کو اللہ اس اللہ نے اللہ بھی ان تک جس نے بلوایا تھا ہر چیز کو دنیا میں زبان بولتی تھی ہر چیز کو اس نے زبان دی تھی اس کی زبان بولتی تھی آج پروردگار نے میں زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا تھا وہ دنیا میں بولتی تھی آج کھال کے ایک ایک بال کو اس نے بلوا دیا وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی رب نے تو تم کو پیدا کیا تھا اول مرہ پہلی مرتبہ پھر کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ تمہاری کھال بولے ویلے ہی تر جاؤں اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جانا تھا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ شادال کم عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ابسارو اور سنو وما كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ تم اس سے چھپ نہیں سکتے تھے کس سے تتترونا تم نہیں چھپ سکتے تھے ان یشہد علیکم کہ گواہی دے تمہارے خلاف تمہارے کان اور گواہی دیں تمہارے خلاف تمہاری آنکھیں اور گواہی دیں تمہارے خلاف تمہاری کھالیں ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کثیرا بہت ساری باتوں کو مما تعملون ان باتوں میں سے جو تم کرتے ہو اس گمان کی وجہ سے ہی تم گناہ کیا کرتے تھے ورنہ تم اپنی کھال سے نہیں چھپ سکتے تھے کان سے نہیں چھپ سکتے تھے آنکھ سے نہیں چھپ سکتے تھے اللہ نے انہیں کو گواہ بنا کر کے کھڑا کیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ان سے کون کہہ رہا ہے بعد نے کہا کہ یہ کھالیں جواب دیں گی ان کی جلود جواب دیں گی اور بعد نے کہا جلود نہیں بلکہ رب جواب دے گا کن تم تستطیرون یا تو کھال کہ تم ہم سے تھوڑا بچ سکتے تھے بلکہ تم کس وجہ سے گناہ کرتے تھے تم کو لگتا تھا کہ اللہ سے چھپ جائیں گے ورنہ کوئی آدمی کہے جی میں ذرا پکچر دیکھنے جا رہا ہوں میرے کان کی حفاظت کرنا کان تیرے پاس چھوڑ کے جاؤں گا کہیں گواہ نہ بن جائے کمبخت ہیں اور کوئی کہے میں ڈرامہ دیکھنے جا رہا ہوں لیکن میری آنکھ کو ادھر ہی رکھنا ورنہ یہ کم بخت قیامت کے دن گواہی بن جائے گی اور کوئی آدمی کہے کہ میں شراب پینے جا رہا ہوں تو میرے کھال کو ادھر رکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے کہیں یہ گواہی نہ دینے کیا دے قیامت کے دن نہیں بچ سکتا کوئی چمڑے سے کون بچے گا آنکھوں سے کون بچے گا کان سے کون بچے گا ان سے نہیں بچ سکتے تھے لیکن اصل جس سے بچنا تھا اللہ سے کھال سے زیادہ کان سے زیادہ آنکھ سے زیادہ اللہ تم کو دیکھ رہا تھا مگر تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے وزال کم غن کم اللہ اور یہی تھا وہ تمہارا خیال جو تم نے خیال کر رکھا تھا بربکم اپنے رب کے بارے میں ارداکم اسی نے تم کو ہلاکت کے کھڈے میں ڈال دیا اردا یردی اردان تباہی اور بربادی کے گھڑے میں ڈالنا اس نے تم کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈالا جہنم میں پہنچا دیا فاس من الخاسرین او انسانوں ہو گئے تم بھی نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھ اللہ اکبر ہر آدمی پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھتا ہے دن کو دیکھتا ہے رات کو دیکھتا ہے اور پھر سوچیں کہ میری کھال بھی میرے خلاف میرے بال بھی میرے خلاف میرے کان بھی میرے خلاف میری آنکھیں بھی میرے خلاف کس کس سے بچوں گا قیامت کے دن صلاح ہوں بس اگر تم صبر کرو تب بھی آگ تمہارا ٹھکانا ہے آدمی سوچتا ہے یار تھوڑی دیر صبر کر لو اور اس کے بعد راحت آ جائے گی بس دو دن رہ گئے ہیں صبر کرو وہ میں نے شروع رمضان میں بتایا تھا نا ڈٹ جو بس آیا رمضان کیا رمضان رہ گئے پیچھے نو اور بیس اب وقت آیا کہ واقعہ تو نا کہ بس رہ ختم ہی ہو گیا اب دو ہی رہ گئے تو صبر کرتا ہے آدمی اس سے کٹ جاتا ہے وقت غم کا خوگر ہو انسان تو کٹ جاتا ہے غم تو شاید یہ جہنم میں جا کر غم کے خوگر بنیں گے تو غم کٹ جائے گا فرمایا نا صبر کرو اور مسب اللہ ہوں تب بھی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے وہیں بھو اور اگر تم توبہ کرنا چاہو تو هم من المو اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے دوبارہ ترجمہ کیجئے غائب کا صحیح اسبرو بس اگر وہ صبر کریں گے تب بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہیں يَسْتَعْتِبُوا اور اگر تعتبوا اور اگر وہ توبہ کروانا چاہیں گے یعنی یہ طلب کریں گے کہ ہم کو موقع دیا جائے توبہ کرنے کا مین الم الْمُعْتَبِينَ تو نہیں ہے وہ توبہ کا موقع دیے ہوئے انسان ان کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا وقلیہ لَهُمْ قُرَنَا سوال یہ ہے یہ باتیں کھول کھول کر کے قرآن بیان کرتا ہے انسان کیوں نہیں سمجھتے بہت زبردست جواب دیا ہر آدمی نے بدقسمتی سے اپنے کچھ دوستوں کی ٹیم بنائی رکھی ہوتی ہے بس وہ ان کے چکروں سے باہر نہیں نکلتا ہے اب دوست سارے کہنے لگے یار چلو ہیں آج سارے مل کر کے جائیں گے سنیما دیکھیں گے فلانی جگہ جائیں گے یہ کہتا ہے نہیں جاؤں گا یار چھوڑ اتنا صوفی مت بڑے چل یار دیکھی جائے گی آخر میں انسان انسان ہے کمزور پڑتا ہے چل پڑتا ہے سارے دوست چلے چلو یار وہاں جگہ جائیں گے شرک کریں گے وہاں جا کر کے کفر کریں گے وہاں جا کر کے یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے اور گاڑی بنی ہوئی ہے تیار ہے گاڑی اس نے کہا یار میں نہیں جاتا ہوں میں ایک خدا کو مانتا ہوں اور سب نے کہا یار جا رہے ہیں تو اندر نہیں جانا چل باہر ہی کھڑے رہنا باہر سے دیکھ لینا کار کے اس نے کہا چل یار اب نہیں مانتے چلو چلتا ہوں قرانا اور ہم نے مسلط کر رکھے ہیں ان کے لیے پرانا کچھ ساتھی قرین کی جمع قورانا کچھ کلیگ کچھ ساتھی ان کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں یہ ساتھی فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ دم وہ خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں ان کو بَيْنَ بہین جو کچھ ان کے آگے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے جو گندے کام کر کر کے آگے بھیجتے رہے ان کو بھی کہا اور مت یار اور ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے وما خلفہم ہوں اور جو گندے رواج کر کے پیچھے چھوڑے اس کے لیے بھی کہتے مت یار تو ڈر گیا ایسے ہی اور کچھ نہیں ہوتا اس سے وحق عليهم القول اور بات پکی ہوگی ان پر فی امم کچھ جماعتوں میں جن کو جہنم میں جانا تھا ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے قد خلط من قبلهم جو گزر چکی تھی ان سے پہلے من الجنی جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے انهم كانوا خاطرین کہ وہ سب کے سب ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں خیر دوست اس دوستی نے کیسا بیڑا غرق کیا قیامت کے دن ہم پڑھ چکے پیچھے کہ وہ کہے گا کون ولید ابن مغیرہ بھی کہے گا ہائے کم بخت یہ بدبخت یہ ابو جہل اگر میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا میرا بیڑا غرق نہ ہوا ہوتا اس کم بخت نے میرا بیڑا بھی غرق کر دیا وقال تسمعوا لهذا مواد والغوا فيه لعلكم تغلبون کس طرح کے دوست مسلط ہوتے ہیں اور کیا کیا وہ کوششیں کرتے ہیں اگلے رکوع میں اسی کی ایک کوشش پیش کی جا رہی ہے اور جو ایسے بہمان دوستوں سے پیچھے چھڑائیں تو پروردگار ان کو پھر پاکیزہ دوست دیتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے بات سمجھیں دوست کس طرح بیڑا گھر کرتے ہیں اس کا تذکرہ اور جو ایسے دوستوں سے پیچھا چھڑائیں اور نئے دوست تلاش کریں نیک دوست تو پروردگار اپنے اپنی قدرت سے ان کو نیک دوست دیتا ہے وہ کیسے نیک ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ چنانچہ مکہ کے مشرقوں نے بھی دوست بنائے ہوئے تھے تو یہ دوست کیا کہتے تھے وہ پھرو جلدی جلدی ماحول میں اور کوشش کرو کہ لوگ قرآن سن ہی نہ سکیں وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا تسمعوا لهذا قرآن تم اس قرآن کو غور سے مت سنو اور میں نے کہا یہ کوشش تب سے لے کر آج تک جاری ہے قرآن نہیں سنو باقی سارے کام کرو بھائی قرآن نہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو تم اس قرآن کو ولغو فیہ لغی یلغا من شور مچانا ولغو اور شور مچاؤ فیہ قرآن میں لعلکم تغلبون شاید کہ تم غالب آ جاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ مطلب پہلے تو سنو مت اور اگر یہ مسلمان نہ مانے اور زور زور سے پڑھنے لگ جائیں تم بھی چلاؤ شور مچاؤ شور مچاؤ اتنا شور مچاؤ کہ تاکہ لوگوں کے کان میں قرآن پڑھ نہ سکیں سن نہ سکیں کسی طرح روکو اس قرآن سے کیوں جو سن لے گا وہ روکے گا نہیں اس قرآن کی خاصیت یہ ہے جس کے کان میں پہنچے گا اس کو یہ کھینچے گا اگر نہ کھینچے تو قرآن ہی کیا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماتا ہے اچھا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذابًا شدیدًا سخت عذاب یہ ہیں وہ دوست جن کو وہ دوست بنائے پھر رہا ہے یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح قرآن نہ سنے یہ شخص اور آ انسان اپنے دائیں بائیں دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ کون مجھے قرآن سے روک رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو سزا دیں گے كَانُوا يَعْمَلُونَ ان بدترین کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے ان کی سزا دیں گے یہ جہنم میں جائیں گے جو میرے قرآن کو دنیا میں سننے نہیں دیتے تھے خود بھی نہیں سنتے تھے اور کوئی سنتا تھا تو شور مچاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کانوں سنائی نہ دے ذالک جزاء اعداء اللہ یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی انہارو کون سی سزا ہے جہنم ہے اس میں جائیں گے اور کیا سزا ہو سکتی ہے اللہ کے دشمنوں اللہ کے قرآن سے روکنے والوں قرآن نہیں سننے دیتے تھے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تمہارا لہم فیہا دار الخلد ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا رہنے کا گھر ہے جزا ام بھی کانو بھی آیاتی نا اس کی سزا دینے کے لیے اس کام کی جو وہ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے ہماری آیتوں کا سختی سے انکار کرتے تھے خود بھی انکار کرتے تھے اور شور مچاتے تھے تاکہ دوسرے سن نہ سکیں یہ تم نے دوست بنائے ہوئے ہیں فرمایا جب مرو گے اللہ کے یہاں پہنچو گے تو ہر آدمی کیا کہے گا اے خدا ہمیں وہ دوست دکھا وہ کہاں گے ظالم جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا اگر مل جائیں تو ان کو پاؤں کے نیچے مسل دیں گے جیسے کیڑوں کو مسلتے نا ایسے روندیں گے ان کو پاؤں کے نیچے ہیں کہاں وہ مکان اللہ کفروا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب ارنا دکھا تو ہم کو اللہ زینی وہ دو مخلوق اب اللہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا من الجن جنوں میں سے اور انسانوں میں سے تھے جو جو ہمارے دوست شیطان بنے ہوئے تھے اور انسان بنے ہوئے تھے اے خدا دکھا وہ ہیں کہاں تمبک جو خود بھی گمراہ تھے ہم کو بھی لے ڈوبے جو خود بھی قرآن نہیں سنتے تھے ہم کو بھی نہیں سننے دیتے تھے پروردگار پوچھتا ہے کرو گے کیا نہ قدامینا رکھیں گے ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے پاؤں کے نیچے رکھیں گے لیکونا من الاسفلین تاکہ ہو جائیں وہ سب سے نیچے رہنے والوں میں سے بڑے بنتے تھے ہمیں گمراہ کرتے تھے ظالم اور ہم کو بھی نہیں قرآن سننے دیتے تھے اگر پتہ چلے آج ان کا کہاں ہے وہ اور ڈیک بجانے والے وہ شور مچانے والے جو لوگوں کو قرآن سننے نہیں دیتے تھے آج وہ نظر آئے تو ان کو ہم مسل دے پاؤں کے نیچے اور تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اور جن دونوں ہیں یہ اور ان میں دو بڑے کھڑ پینچ ہوں گے بڑے کون سے انسانوں میں سے حابیل وہ قابل اور جنوں میں سے کون سا ابلیس یہ دو ہیں جو کہیں گے ان کے لیے خاص طور سے قابیل نے قتل کا رواج ڈالا ابلیس نے شرک کا رواج ڈالا یہ نظر آ جائے نا تو مسل دے ہم الله اس کے مقابلے میں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ایک پالنے والا ہے کوئی دوسرا نہیں پالتا نہ کسی کو دکان پالتی نہ کسی کو ملازمت پالتی ہے نہ کسی کو کاروبار پالتا ہے ہمارا پالنے والا رب ہے اللہ ہے ایک اللہ ہے رب کے منب پالنے والا ان کے دوست کون ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب گنا ہمارا رب اللہ اللہ ہے تم مت پھر وہ اس پر ڈٹ گئے کا اتریں گے ان کے اوپر فرشتے اللہ تخاف کے ڈرو مت ولا تحزن اور غم مت کرو وہ اب شیرو اور خوشخبری حاصل کرو بل جن جنت کی اللہ تی تم تو آدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اولیاؤکم ہم تمہارے دوست سے فی الحیات دنیا یہ ہیں نیکوں کے دوست میں یعنی نے بتایا تھا بتایا جائے گا نیکوں کے دوست کون اور بدوں کے دوست کون بدوں کے وہ دوست اور نیکوں کے یہ فرشتے ادھر جان نکلنے لگی آدمی گھبرا رہا ہے گھر کی جدائی ہیں بچوں کی جدائی رشتہ داروں کی جدائی مکان کی جدائی فرشتوں نے جنت لا کر کے سامنے کر دی بالکل ایسا ہی ہوگا جنت سامنے آ گئی وہ جنت ہے جس میں تو نے جانا ہے اب شروع بل اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو اور غم نہ کر کے تیرے گھر والے چھوٹ گئے دوست چھوٹ گئے نحن اولیاء حکم ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے قبر میں تمہارے ساتھی حشر میں تمہارے ساتھی گھبراؤ مت اور بس جب یہ منظر دیکھتا ہے ایمان والا پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں پھر وہ موت کو گلے لگاتا ہے ان الذين قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ربنا اللہ اللہ ہمارا رب ہے وہی پالنے والا ہے تم مت ہو پھر اس پر ڈٹ گئے بڑے نشیب و فراز آتے ہیں زندگی کے زیرو بم آتے ہیں اتار چڑھاؤ آتا ہے ڈٹے رہے کسی کے آگے جھکے نہیں کسی اور سے مانگا نہیں کسی کے بھکاری نہیں بنے ایک کے بھکاری بن گئے اب دوسرے کے ہم مانگنا اس کی توہین ہے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اتریں گے اللہ تخافو ڈرو مت ولا تحزنو غم نہ کرو وابشروا بالجنہ اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی اللہ کی گن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نحن اولیاؤکم ہم تمہارے ساتھی ہیں ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی بھی وفل آخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی اور سنو والا تم فی ہاں ہے جنت تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا ما تشتہی انفسکم جو تمہارے دل چاہے گا جو دل چاہے گا وہ سب ہے اس میں وَلَكُمْ تم مَا مات اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اس میں جو تم مانگو گے غفور الرحیم یہ بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر تم کو ملے گا اللہم اجعلنا منہم اللہ ہم کو بھی ان میں شامل فرمائے اللہ ان ظالم دوستوں سے ہمیں نجات دے ایسے دوست نصیب فرمائے یہ جس کو نصیب ہو گئی یہ بات کیا اس کو اس کو اپنے پاس بچا کر رکھنا ہے فرمایا نہ خیر تو ہر جگہ پہنچانے کی ہے جس کو یہ نصیب ہو گیا اس کے ذمے اب یہ فرض ہے کہ وہ اس دعوت کو لے کر گھر گھر پہنچ جائے ہر ایک کو یہ بات پہنچائے کہ یہ ہے تمہارے مالک کی بات یہ ہے بنانے کے لائق دوست ان کو دوست بناؤ کن کو دوست بنائے ہوئے ہو تو جو آدمی یہ کام کرے اس کا کیا مرتبہ کیا مقام ہے آگے یہی بتایا جا رہا مگر اس کے اخلاق کیسے وہ بھی ومنخن اور اس سے زیادہ خوبصورت کون ہے قولا بات کے اعتبار سے ممن دعا اللہ جس نے بلایا اللہ کی طرف وعمل صالحا اور نیک عمل کیا اللہ کی دعوت بھی دے وعمل صالحا اور نیک عمل بھی کریں جب تک نیک عمل نہیں ہوں گے تو پھی کی دعوت تو اپنے اوپر بھی نہیں اثر کرے گی دوسرے پر کیا اثر کرتی اصل نیک عمل ہے جب انسان نیک ہوتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو اس کی دعوت خود بخود لگتی ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی بلکہ بعض لوگوں نے بڑی محنت کر کے وہ حالات جمع کیے کہ جن لوگوں نے کوئی دعوت نہیں دی ان کی طرف سے خاموش دعوت پہنچی لوگوں کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ رحمت اللہ علیہ کے لیے لکھا کہ جس دن انتقال ہوا ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور بیس ہزار عیسائی اور یہودیوں اور مجوسیوں کو ایمان نصیب ہو گیا صرف ان کے جنازے کے اس منظر کو دیکھ کر کے وہ مجبور ہوئے سوچنے کے لیے کہ یہ کیا آدمی ہے بغداد میں بادشاہ بھی مرتے ہیں زبردستی میں گھسیٹ گھسیٹ کر کے ملازموں کو لے جایا جاتا ہے ان کے جنازے میں دس بندے نہیں شریف ہوتے ہیں یہ اتنے لوگ اس کے جنازے میں شریف ہوئے ہے کون بندہ کہا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے امام عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے کتنے مجوسیوں کو ایمان نصیب ہو گیا ایمان کے بعد اعمال صالح نیک عمل یہ اصل میں دعوت دیتا ہے لوگ پوچھتے ہیں دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے وہ دعوت دینے کا طریقہ ہے تو نیک ہو تیری دعوت خود ہی پہنچے گی وقال اننی من المسلمین اور وہ یہ بھی کہے کہ میں فرما بردار ہوں یہ بڑا یہ موقع بہت تفصیل چاہتا ہے لیکن اتنا موقع ہے نہیں یہ کون سی بات کہی کہ دوسروں کو دعوت دے رہا اللہ کے دین کی اور نیک عمل بھی کر رہا ہے پر میں ابھی بھی بات پوری نہیں ہوں ایک کام اور کرنا ہے وہ کیا لوگوں کو کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا ایسے بےمان بھی پیدا ہوں گے کہ جو دعوت دیں گے مگر اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتائیں گے اور غیر مسلموں جیسے کام کریں گے کہا ہاں ایسے بھی ہوں گے نہ ان کے چہرے سے نہ بشرے سے نہ ان کے رہن سے نہ سین سے نہ ان کے کردار سے نہ اخلاق سے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہیں البتہ وہ دعوت دیں گے دین کی ان کی دعوت کا کیا اثر ہوگا ہبا ہم منصورہ کوئی اثر نہیں ہوگا اثر اس کی دعوت کا ہوگا جو اعلان کر کے کہے کہ میں فرما بردار ہوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تم کو بھی ایسا بنانا چاہتا ہوں جیسا میں ہوں وقال اننی من المسلمین اور وہ کہے کہ میں ہوں فرما برداروں میں سے ولا ولا تستوي اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ایک آدمی نیکی کرتا ہے ایک برائیاں کرتا ہے کیسے برابر ہو سکتی ہیں برائی کرنے والا دعوت دیتا ہے خاص اثر ہوگا نیکی کرنے والا دعوت دے گا اس کا اثر ہوگا اور کس طرح دعوت دینی ہے جب انسان دعوت دیتا ہے اس راستے میں کچھ مشکلیں بھی پیش آتی ہیں کبھی بعض دفعہ چڑچڑے لوگ آگے سے گالیاں بھی دیتے ہیں گدی بات بھی کہتے ہیں ایسی بےہودہ بات کہتے ہیں کہ انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں کیا کرے دائی کھینچ کے لگائے تھپڑ تانا ادفع بلتی ہی احسن ہٹائیے آپ بلتی اس طریقے سے ہی آسن جو سب سے اچھا ہے کس کو ہٹائیے برائی کا جواب ایسی اچھائی سے دیجئے جو سب سے اچھا طریقہ ہے جب اس اچھائی کے ساتھ آپ جواب دیں گے پھر کیا ہوگا فیض اللہ بہ نہ بہ نہ ہوا تو اچانک وہ آدمی کہ اس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی کان نہ حمیم وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ جگری دوست ایک نے آپ کے ساتھ برائی کی ظلم کیا زیادتی کی اور یہ سوچ کے کی کہ کٹر پنسی ملنا ہے آپ سمجھ گئے کہ یہ بیمار ہے بیچارہ اس کو توحید کی دعوت نہیں پہنچی ہے یہ مجھے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے مگر میرا تو یہ دشمن نہیں میری تو یہ کھیتی ہے اسی سے تو میں نے نیکیاں کمانی ہیں تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا نیکی کا سلوک کیا تو پھر کیا ہوگا اچانک وہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ تیرا جگری دوست ہو جائے گا مگر یہ بڑی مشکل بات ہے یہ کس کو نصیب ہوگی ہیں اتنا برداشت کرنا کوئی آگے سے تھپڑ مار دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اور پھر یہ نصیب ہو جائے آدمی برداشت کرے اور پھر پیار اور محبت سے پیش آتا رہے بلا اور نہیں نصیب کی جاتی ہے یہ بات الذين صبروا مگر ان لوگوں کو جو ڈٹ گئے ہیں اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے برداشت کی ضرورت ہے اس برداشت کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے تو ہوتا ہی نہیں تو تو اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے مگر جو ڈٹ گئے جنہوں نے صبر کیا يلقاها اور یہ بات نہیں نصیب ہوتی ہے مگر بڑی قسمت والے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں یہ بڑے اونچے لیک کی باتیں ہیں ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی ہیں لیکن اگر شیطان غصہ دلائی دے صوفی صافی نیک آدمی بعض دفعہ وہ بھی عجیب قسم کی حرکت کر بیٹھتا ہے کیوں پوچھو کیوں کہتا جی غصہ آ گیا نہیں برداشت ہوا کرتا کیا بڑا برداشت کیا بڑا برداشت کیا لیکن آخر گولا پھوٹ گیا نہیں برداشت ہوا میرے سے تو اگر برداشت نہ ہو اور غصہ آ جائے تو کیا کرے سمجھے کوئی شیطان غصہ دلا رہا ہے وہ شیتان اور اگر تجھ کو کچوکا لگے کوئی شیطان کی طرف سے اور کچوکا کیا ہوتا ہے جس کا ہم جمع چک شیطان چک دیتا اٹھ اٹھ اور دیکھ رہا ہے مار دو مکے سیدھا کر اس کو اگر شیطان تجھے کچوکے لگائے نہ کوئی کچوکا فستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ لے لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ فورن اعوذ باللہ پڑھ اور پانی پی اور کھڑا ہے تو بیٹھ جا بیٹھا ہے تو لیٹ جا نہیں غصہ تھمتا ہے تو وضو کر اور نہیں تھمتا ہے تو دو رکعت نماز پڑھ بس غصہ چلا جائے گا یہ ہے طریقہ فسٹ باللہ تو اللہ کی پناہ لے لے اللہ ان ازن العلیم بے شک وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے جب اس کی کوئی پناہ لیتا ہے اس کو وہ حفاظت دیتا ہے اور کیسے اس کو دعوت دینی چاہیے کہا میری قدرت کی نشانیاں بتانی چاہیے اپنے مالک کا اس کو تعارف کرانا چاہیے کہ تیرا مالک کیسا ہے کیسے کیسے تعارف کرائے طرح وہ من آیاتی ہل لو اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات ہے وہ نہار اور دن ہے وہ شمس اور سورج ہے والقمر اور چاند ہے لاتس تسجدوا للشمس یہ بتاؤ کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں مگر تیرے سجدوں کے لائق نہیں ہے اس کو سمجھاؤ کہ دیکھ تو تو اس سے اچھا ہے تجھے خدا نے خود مختار بنایا ہے اپنے ارادے سے سوتا ہے اپنے ارادے سے جاگتا ہے اپنے ارادے سے کھاتا ہے ارادے سے پیتا ہے ارادے سے چلتا ہے ارادے سے بیٹھتا ہے اور سورج یجری بل مسما دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے اس کے اختیار سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو تو مختار ہو کر کے قدرت والا ہو کر کے غیر مختار کو جو بےچارا محتاج اور بندھا ہوا ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہو گیا یوں سمجھاؤ مت سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو بس اللہ اور سجدہ کرو اس اللہ کو اللہ زی خلا جس نے پیدا کیا ان سب کو ان کن تم تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو فین تقبر ہو بس اگر وہ پھر بھی اکڑ جائیں اللہ عند ربک تو بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں یو سب باللیل اون بلار ان کے اکڑنے سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں رات بھی اور دن میں وہ لا یس اور وہ تھکتے بھی نہیں اکتاتے بھی نہیں مسلسل چلتے ہیں چلتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتاؤ اس کو اس کے مالک کا تعارف کراؤ وہ آیاتی ہی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ان قطر الارض کہ تو زمین کو دیکھتا ہے خاشیاتن جھکی ہوئی یعنی سوکھی ہوئی فائدہ ان اچانک جب ہم نے اس پر پانی اتارا احتجاج تک وہ لہلہانے لگ گئی برابر اور وہ ابھرنے لگ گئی اوپر کو آنے لگ گئی کھیتی ان الذي بے شک وہ ذات اح جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا لمحی الموتا وہ بے شک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے انه على كل شيء شی اور بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے میں عرض کر چکا جس کو آپ دعوت دیں گے وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک خالی ذہن کے لوگ ہوں گے بس ان کو بات بتائی انہوں نے کہا جناب واقعی میں تو کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہمارا مالک ایک ہونا چاہیے میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بے جان چیزیں یہ ہمارے ہمیں کیا دیں گے ایک ویسا ہوگا خالی ذہن آپ نے دعوت دی اس نے قبول کر لی دوسرا وہ ہوگا جو مال اور دولت کے اندر مست ہوگا اس کو کچھ نصیحت کی ضرورت ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے دیکھو آپ کو مرنا بھی ہے آپ کو بیوی بچوں سے جدا بھی ہونا ہے آپ کو قبر کے کیڑوں نے کھانا بھی ہے یا آگ نے آپ کو جلانا بھی ہے اس کو یوں سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن ایک تیسرا طبقہ ہوگا مذہبی قسم کا اور لیڈر قسم کے لوگ یہ کیا کریں گے یہ آپ پر پلٹ کر حملہ کریں گے قرآن کریم میں ہیں کمزوریاں نکالیں گے قرآن کریم کے خلاف باتیں کریں گے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کریں گے قرآن کے بارے میں تو آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے کہ اس طبقے کا بھی جواب دینا ہے قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے ہاں بالکل وہ کچھ ٹوٹ کے یاد کر کے رکھیں گے پہلے سے آپ دعوت دینے گئے انہوں نے فوراً کہا دیکھیے کمال بات ہے قرآن کریم میں تو خدا کو یہی نہیں یاد رہا نوز باللہ کہ میں نے کتنے دن میں کائنات پیدا کی کہتے کیا کیسے کہتے دیکھو جی دو دن میں پیدا کی زمین اور پھر کہا کہ چار دن میں پیدا کی زمین کی تمام چیزیں اور پھر دو دن میں پیدا کی آسمان دن ہو گیا آٹھ اللہ کہتے ہیں چھ دیکھو کیسا دھوکا دے رہے ہیں ابھی میں آج کو مطلب سمجھا چکا ہوں اور یہ دھوکا دیتے ہیں میں خالی ایسے کہہ نہیں رہا ہوں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہتے دیکھو جی حضرت مریم کا تو کوئی بھائی نہیں تھا اور قرآن کہتا ہے کہ مریم کا بھائی ہارون تھا ہارون کون سا بھائی تھا مریم کا آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس ہونا ان کا جواب دینا ہے اور جھوٹے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مریم کا بھائی نہیں تھا ہارون کہے گا بائبل میں لکھا ہے وہ جھوٹی بائبل جس میں وہ گندی باتیں لکھی ہوئی حضرت داود علیہ السلام کا بدکاری کرنا کل سنایا ہے سلیمان علیہ السلام کا نو سو بیویاں رکھنا وہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہے کیا اس میں ساری باتیں سچی ہیں لوت علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنا کیا وہ باتیں بھی تو مانتا ہے جب ان کو نہیں مانتا اس کو بھی مت مان ہے اگر بائبل میں نہیں لکھا ہوا تب بھی ہے اللہ کی سچی کتاب کہہ رہی ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے یہاں پر انہی کے لیے کہا جا رہا ہے ان الذین کا نہیں ان یلحدون فی آیاتنا وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں لا يخفون علينا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں الٹے مانا کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں افمن النار ام من قرآن کی آیتوں کا جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ان کا کیا جواب ہوگا وہ تو اللہ دے گا اور آگے آ رہا ہے اس کا جواب اس سے پہلے بتائیں ان کا حشر کیا ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قرآن سے بدزن کرتے ہیں اور اس کے الٹے سیدھے معنی بیان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نئے نئے معنی نکالتے ہیں نئے نئے معنی گھڑتے ہیں صحابہ نے نہیں بیان کیے اللہ کے حبیب نے نہیں بیان کیے اپنی طرف سے وہ معنی گھڑتے ہیں یہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا افمین النار کیا ایک وہ آدمی جو ڈالا جائے گا جہنم میں وہ بہتر ہے امی یاتی آمین یا وہ جو آئے گا امن کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن امن کے ساتھ کون آئے گا جو قرآن میں ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کرے اور جہنم میں کون ڈالا جائے گا جو قرآن کے الٹے مانا کرے جو قرآن کو سامنے رکھ کر کہ اپنے مقصد کی بات نکالے یا معلوم آشی تم اور دشمنان قرآن کرو تم جو تم کرنا چاہتے ہو بما تعملون بصیر تم جو کچھ کرتے ہو سب کو دیکھ رہا ہے ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بالذکر نصیحت کا اور ذکر نام ہے قرآن کا جنہوں نے انکار کیا قرآن کا لما جاءهم جب قرآن ان کے پاس آ چکا ان کو سنا دو انہ لکتاب عزیز یہ غالب کتاب ہے غالب کتاب ہن لکتاب عزیز یہ غالب کتاب ہے نہیں سمجھے مانا یہ کسی کے سامنے شکست نہیں کھا سکتی ہے اگر تم اس کو بدلنا چاہو نہیں بدل سکتے اس کے حروف کو نہیں بدل سکتے اس کی آیتوں کو نہیں بدل سکتے اے اگر تم اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہو اپنی طرف سے کچھ گھسانا چاہو گھسا نہیں سکتے اور کچھ گھٹانا چاہو گھٹا نہیں سکتے انہو لکتاب عزیز یہ کیا ڈانٹ کا جملہ ہے یہ غالب کتاب ہے غالب کتاب کیسی غالب ہے لا الباطل من بین یدیہ باطل جھوٹ نہیں آ سکتا ہے اس کے آگے سے ولا من خلفی ہی اور نہیں آ سکتا ہے اس کے پیچھے سے آگے سے کیسا آئے کوئی آدمی آج سینے چڑھا کر آئے کہے کہ میں بدل دوں گا قرآن نہیں بدل سکتا ہے کوئی کہے میں قرآن کا مقابلہ کروں گا اس کے جیسے اور قرآن بنا لوں گا تو میں نہیں بنا سکتا ہے ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے تو ایڑیاں رگڑ ساری دنیا کے انسانوں کو بھی بلا اور شیطانوں کو بھی بلا اور اپنے باطل خداؤں کو بھی بلا سب کو بلا نہیں کر سکتا ایسا دوسرا طریقہ ولا من خلفه ہی اور کوئی پیچھے سے بھی اس میں نہیں گھس سکتا ہے پیچھے سے گھسنے کا مطلب بڑے ایمان گھسے ان کو دیکھو جو گھسے کوئی اس سے کیا نکالے گا کہے گا کہ عیسیٰ مر گیا ہے اب میں عیسیٰ بن کے آ گیا ہوں نہیں کر سکتا ایسا تھوڑی دیر کے لیے وہ بے وقوف بنائے گا مگر ایکسپوز ہو جائے گا چھپ نہیں سکے گا کوئی کہے گا حضور کے بعد کہا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا مگر میں نبنی بن کر آ گئی ہوں نہیں چل سکے گا اور وہ کوئی کانا دجال کہے کہ میں نبی بن کر آ گیا ہوں نہیں چل سکتا ہے لا ہل با جھوٹ نہیں آ سکتا ہے اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے پیچھے سے مطلب چپکے سے کوئی اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرے نہیں بدل سکتا ہے آپ کہیں گے بڑے لوگوں نے کوششیں کی ابھی کل میں نے اللہ کر ترجمہ دکھایا تھا کیسا ترجمہ کیا تھا تو یہ کوششیں تو ہوئیں مگر چل نہیں پائی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن تک ان کا جھوٹ چلتا ہے اس کے بعد ایسے مٹ جاتے ہیں کہ جیسے گدے کے سر سے سینگ گئے کوئی جانتا ہی نہیں کہ ایسے بےمان بھی تھے دنیا میں آپ پرانی تاریخ پڑھیں حضرت امام احمد ابن حنبل کا نام آیا ابھی رحمہ اللہ تعالی جیل میں زندگی گزاری مارے اور کوڑے کھاتے رہے صرف قرآن کریم کے لیے اس دور کی حکومت بھی بک گئی اور ایک بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن کے بارے میں عجیب باتیں کرنے لگا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس کا مقابلہ کیا آج ہم نے آپ کو سنایا تو آپ کو پتا چلا کیسے بےمان بھی تھے ایک طبقہ پیدا ہوا قدریہ اور جبریہ اور معتزلہ اور کیا کیا بنائیں وہ تو غنیت الطالبین پڑھو نا پتا چلے گا ستر تو شمار کیے اس دور میں بہتر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لیکن آج ان میں سے کوئی زندہ ہے سب مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود پتہ ہی نہیں کہاں گئے آئیں گے کوشش کریں گے قرآن کے بدلنے کی ہیں وہ هُمْ لاخراتی اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں تو قادیانی نے کیا ترجمہ کیا اور جو بعد میں نبی آئے گا اس کو بھی وہ مانتے ہیں یہ ترجمہ کیا مگر چلا تھا دیکھ نہیں چل سکا تنزیل من حکیم حمید کیوں نہیں چل سکتا اس لیے کہ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس کا جو حکمتوں والا ہے اور جو مضبوط ہے حمید جو تعریفوں والا ہے جب وہ تعریفوں والا اور حکمت والا اور مضبوط ہے اس کے کلام کو کوئی بدل سکتا ہے اب آپ کے لیے تسلی کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کوئی کاہن کہتا ہے کوئی جادوگر کہتا ہے کوئی شاعر کہتا ہے آپ نہ پریشان ہیں ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل ایسا لگتا ہے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بموقع دلاسہ دیتا ہے ما يقال لك نہیں کہا جاتا ہے آپ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم الا ما قد قیل للرسل مگر وہی کہا جاتا ہے جو رسولوں سے کہا گیا من قبل کا آپ سے پہلے ان ربك لذو مغفرہ بے شک تیرا رب بخشش کرنے والا ہے وذو عقاب علیم اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے جب تک وہ ان کو درگزر کر رہا ہے کر رہا ہے جب سزا دے گا تو پھر اس کے جیسی کوئی سزا نہیں دے سکتا ولو جعلناه قرانا اور کیا تکلیف دیتے تھے کہتے تھے کمال ہے آج بھی عربی قرآن بھی عربی کمال تو یہ ہوتا نبی ہوتا عربی قرآن ہوتا آج بھی فرمایا اگر ایسا بھی ہم کر دیتے پھر تو بالکل نہ مانتے پھر کیا کہتے بولو جہنا ہو اور اگر ہم راتے اس قرآن کو قرآن آجمین اجمی زبان میں پڑھی جانے والی کوئی کتاب لقالو تو وہ ضرور کہتے لو فصلت سیلت آیا تو ہو کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی کیا کہہ رہے ہیں آجمی واربی کیا اجمی اور عربی اجمی اور عربی کا مطلب کہ کلام تو اجمی اور نبی عربی تب یوں کہتے هو للذین آمنوا ہدن آپ کہہ دیجیے تم مانو یا نہ مانو وہ قرآن للذین آمنوا لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدن ان کے لیے ہدایت ہے وہ شفا ہوں اور ان کے لیے شفا ہے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کان کے اندر ڈانٹ ہے ان کے کان میں گرانی ہے علیہم عما اور قرآن کریم ان کے سامنے اندھا پن ہے نہیں نظر آتا ہے ان کو ینادون من مکان بعید یہ ایسے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں کہ جب ان کو قرآن کی دعوت دی جاتی ہے ان کو سنائی نہیں دیتا جیسے کسی کو زور سے بلا بلا کے کہا جا رہا ہو خدا ایک ہے کہا نہیں پتا چلا بھی کیا کہا تو نے اولئک ینادون من مکان بعید یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور دور سے آواز دی جاتی ہے ولاقدا طئینہ آپ سے پہلے کیسے تکلیفیں دی گئیں اور کیسے کتابیں دی گئی تھی مثال ولاقدینہ موسل کتاب اور یقیناً ہم نے دی تھی موسی علیہ السلام کو کتاب وقت فیہ تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا ولولا کلمت سبقت من ربک اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی اور وہ کیا بات کہ پروردگار فوراً سزا نہیں دیتا لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ قرآن کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو شک ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے من عمل صالحا فلنفسه نچوڑ یہ ہے جو نیکی کرے گا جو کوئی عمل کرے گا نیکی کا فلی نفس ہی وہ اپنے لیے کرے گا ومن اصا اور جو کوئی برائی کرے گا فال ہی ہاں وہ اسی پر ہے وما رب کا بھی غلام اور تیرا رب نہیں ہے ظلم کرنے والا بندو کے اوپر جو جو کرے گا اس کو اس کا سلا ملے گا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے ذکر آ گیا نیک عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا برا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی کہاں ملے گی قیامت کو تو فوراً پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی الیہ رد علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم وما ماتاخرج اور اس کی طرف کیوں لٹایا جاتا ہے فرمایا اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا وہی ہے کتنا جانتا ہے وما تخرج من ثمرات نہیں نکلتا ہے کوئی پھل من نقم اس کے غلاف میں سے وما تحمل اور نہیں حاملہ ہوتی ہے من انسا کوئی مؤنث ولا تزع اور نہیں جنتی ہے وہ الا بعلمه مگر اللہ کے علم کے ساتھ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جب وہ ان کو پکارے گا قیامت کے دن آئی نے جس دن وہ ان کو پکارے گا این ہیں کا میرے بنائے ہوئے شریک جو تم نے میرے شریک بنائے تھے اور میرے ساتھ ان کو پکارتے تھے کہاں ہیں وہ بالو کا وہ کہیں گے ہم بتا چکے تم کو تجھ کو بتا چکے من شہید ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں کب بتا چکے اور سورہ انعام میں گزر چکا کہ وہ کیا کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین قسم بخدا ہم نے بالکل کبھی شرک نہیں کیا پتہ نہیں یہ فرشتے کیا لکھ کر لے آئے وزل عنهم اور گم ہو جائے گا ان سے ما يدعون من قبل وہ سب ہستیاں جن کو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے اور وہ گمان کر لیں گے ما من محيص نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہائے ہائے انسان کی کمزوری بھی دیکھو لا يسأم الانسان نہیں تھکتا ہے انسان دعا ان خیری خیر کی دعا کرتے ہوئے خیر کیا ہے مال دولت دنیا یہ وہ سب ملتا جائے وہی مستہ شروع اور اگر چھو لیتی ہے اس کو الشَّرُّ تکلیف فَيَغُوسٌ قنوت تو وہ ہو جاتا ہے یوس مایوس اور قنوت بالکل ہی مایوس یوس کس مایوسی کو کہتے ہیں جس مایوسی کا لوگوں کے سامنے اظہار بھی ہو جائے اور کس مایوسی کو کہتے ہیں جس کا اظہار نہ ہو مگر دل دل میں آدمی کہتا ہے کہ نہ بالکل نہیں اب کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا جی خدا تو مجھے کبھی دے گا ہی نہیں جی ارے اس سے پہلے جو اللہ نے دیا تھا تو مانگتا تھا مانگ مانگ کے تھکتا نہیں تھا اور مل رہا تھا مل رہا تھا مل رہا تھا آج ذرا سا جھٹکا لگا کہتا نہ جی کبھی نہیں دے گا بلینظر اپنا ہوں اور اگر ہم اس کو چکھا دیں رحمت اپنی طرف سے مہربانی من بعد ذرا اس تکلیف کے بعد مست ہو جو اس کو لگ گئی تھی لن تو ضرور بھی ضرور کہے گا لی یہ ہے نا میرے لیے یعنی میں تو اسی کے لائق ہوں ہم بڑے لوگ ہیں بھائی ہمارے اوپر نہیں پریشانی آنی چاہیے اور پھر ساتھ میں کیا کہتا ہے وما اور کہتا ہے میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ قیامت آئے گی میں مجھے نہیں خیال ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی چلو مان لیتے ہیں آئے گی اگر آئی بھی تو بل رجے تو اور اگر مجھے واپس کیا گیا ربی میرے رب کی طرف ان ہند لیسنا تو بے شک میرے پاس میرے رب میرے لیے میرے رب کے پاس لل حسنا ضرور بے ضرور اچھی حالت ہے بہترین نتیجہ ہے اللہ کے اچھا نتیجہ فلانبی الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا یہ جو شیخ چلی کے پلان بنا رہا ہے بیٹھ کر کے سن فلاں نبی ان ہم ضرور بھی ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا بما عملو ان کے کرتوتوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے وہ دکھائیں گے ان کو یہ کام تم کرتے تھے ولان نہ اور ہم ضرور چکھائیں گے ان کو من عذاب غلیظ گاڑے عذاب میں سے حال کیا ہے انسان کا اگر اللہ تعالیٰ انعام کر دے احسان کر دے اس کا شکر نہیں ویزا دا انل انسان اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں کوئی کرم کرتے ہیں کیا کرتا ہے آ رضا منہ موڑ لیتا ہے ون آپ جہان بھی اور کروٹ ہی بدل لیتا ہے دور ہو جاتا ہے اپنے پہلو کو لے کر لفظی مانا ہے کروٹ بدل لیتا ہے پہلو صحیح کرتا ہے سوچتا نہیں کہ اللہ نے رب نے میرے اوپر کرم کیا میں شکر کروں اس کا کتنا کرم اس کا کتنا احسان ہے نہ کبھی نہیں وہی لامت اور جب اس کو چھوتی ہے کوئی تکلیف فضو دعا ہو جاتا ہے وہ چوڑی چوڑی دعائیں کرنے والا اب دعا لمبی ہوتی ہے تو اس کو کہا کتنی لمبی کہا بڑی چوڑی چوڑی دعائیں تو لمبی کتنی ہوگی خود ہی اندازہ لگا لو دیکھ لو کون ہے ایسا انسان میں اور آپ سب کا یہی حال ہے اللہ نے کرم کیا اس کا شکر نہیں اور ذرا سی پریشانی آئی ربا ربا تب بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس سے پکارے غیر اللہ کے در پر تو نہیں چلے گئے اللہ آئی تم آپ اور امام راضی نے لکھا کہ عریض کے معنی لمبی بھی ہو سکتا ہے تو پھر مانا ہوگا دعا عریض کرنے لگ جاتا ہے لمبی لمبی دعائیں اللہ آئی تم آپ فرمائیے ارائی تم کیا تم نے دیکھا تم نے غور کیا انکان اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو ثم کفر تم بھی پھر تم نے اس کا انکار کیا من اگر لو تو کون زیادہ گمراہ ہوگا ممن اس آدمی سے ہوا فی بعید جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے جو دور کی دشمنی میں پڑا ہوا ہے تم کہتے ہو نہیں اللہ کی طرف سے مان لو اگر ہوا تو پھر تم سے بڑا کوئی گمراہ نہیں اور سنو تم اس قرآن کو سچ نہیں مانتے ہو اللہ فرماتا ہے میں ایسے حالات دکھاؤں گا کہ تم ماننے کے لیے مجبور ہوں گے کیا حالات دکھاؤں گا مکہ فتح ہوگا بدر میں تم کو کھونسلے پڑیں گے اور اس کے بعد اللہ کا دین پھیلے گا اے مکہ والو تم بھی مجبور ہو جاؤ گے اور قیامت تک ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہیں گی جس سے انسانوں کو یقین ہوگا کہ یہ دین سچا ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب چھوٹ ہے قیامت تک ایسی باتیں ظاہر ہوتی رہیں گی سنوریہم آیاتنا دکھائیں گے ہم ان کو اپنی نشانیاں فی الفاق زمین کے کناروں پر آسمان کے کناروں پر یعنی پوری دنیا میں وفی انفسہم اور ان کے اندر بھی دکھائیں گے ایسی نشانیاں یتبینا یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا لہم ان کے لیے الحق کہ یہی دین بر حق ہے اور آج جتنا اللہ نے ظاہر کیا آفاق میں بھی ظاہر کیا اور اندر انفس میں بھی ظاہر کیا کہ یہی دین سچا ہے پھر بھی کوئی نہ مانے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا اولم یک انہو کا کل شی شہید اولم یکفی سی کا کیا کافی نہیں ہے تیرا رب کل شی شہید اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے تیرا رب ہر چیز پر گواہ بننے کے لیے کافی ہے وہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے الا سنو انہم فی مریت من لقاء ربہم بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے ملاقات اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ایک طرف مانتے ہیں ہمارا رب ہے ایک طرف مانتے ہیں خالق ہے مالک ہیں رازق ہے مگر جب کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے مالک سے ملنا ہے ملنے کو نہیں مانتے ہیں الا ان سنو بے شک یہ مکہ والے اور پوری دنیا والے فی مریت شک میں ہیں باللقاء ربهم اپنے رب کی ملاقات سے الا سنو ان کے شک کرنے سے کیا ہوگا ان بكل بکل شی وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے ہر ایک چیز اس نے گھیرے میں لے رکھی ہے ان کے انکار کرنے سے ان کے شک کرنے سے کیا ہوتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم